ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اس میں ہر چیز انسان کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے اور اس کے نفع کے لیے اللہ نے عیسائیوں کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے اور اس کو باطل بتانے کے لیے دلیل کے طور پر بتایا ہے کہ چونکہ رب تو اکیلے اللہ ہی ہے اور معبود اکیلے اللہ ہے تو یہ جو تم عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو الہ سمجھتے ہو اور اس کو الہ مانتے ہو تو ان کے بارے میں بتایا کانا یا اکولان ن کہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے ان گویا ان کو تو ضرورت تھی کھانے کی اور کھانے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو بھوک لگے جس کو پیاس لگے اور ظاہر بات ہے جب کھانے کی ضرورت ہے کسی کو تو غذا اللہ نے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور زمین ہی سے اللہ پاک پیدا کرتے ہیں تو زمین کا بھی محتاج ہو گیا اور زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کا بھی ہو گیا محتاج اور پھر وہ پانی کا محتاج ہے وہ کھیتی تو یہ بھی محتاج ہو گیا پانی کا سورج کے بغیر بھی یہ نظام نہیں چلتا تو سورج کا بھی چاند کا بھی ہواؤں کا بھی پھر باقی جو انسان کے ساتھ لوازمات ہیں تو سب بحیثیت ایک انسان ہونے کے اور بحیثیت ایک بشر ہونے کے یہ لوازمات ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کا انسان کو اللہ نے محتاج بنایا ہے اس کا گزارا ان چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا اور ان چیزوں کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں نہ ہواؤں میں نہ بادلوں میں اور نہ اس کے پہنچانے میں کہ ضرورت پوری ہو جائے ضرورت کی چیز بندے تک پہنچ جائے تو اس میں بھی اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ معاون اور مددگار نہیں بنایا ہے کھجور کی گٹلی جو ہے اس کے برابر یا اس میں جو باریک سا داگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی چیز میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا تو انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کے اندر ضرورتیں رکھی اور ضرورتوں کے پورا کرنے کا اسباب اللہ نے بنائے ہیں اور ہر ایک کی ضرورت اللہ جل شان ہو پورا کر رہے ہیں اس لیے سب چیزیں انسان کے فائدہ کے لیے ہے اور انسان کے نفع کے لیے ہے اس لیے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے چونکہ اس کی ضرورت ہی تھی تو اللہ نے ان سب چیزوں کو پہلے بنا دیا اور جب تک یہ اس دنیا میں رہے گا تو یہ کائنات بھی رہے گی اور ہر چیز اور ہر مخلوق اپنے اپنے کام میں لگی رہے گی جب تک ایک بندہ بھی رہے گا اسے ایک کے لیے آسمان بھی ہے اسے ایک کے لیے زمین بھی ہے اسے ایک کے لیے ہوائیں بھی ہیں اسے ایک کے لیے سب کچھ ہے اور جب ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر یہ کائنات اور اس کائنات میں سے کوئی چیز بھی دنیا میں نہیں رہے گی گویا اس کائنات کا وجود وہ انسان کے لیے ہے اور اس کائنات کا بقا وہ انسان کی بقا پر موقوف ہے اور ہر چیز اپنے کام میں لگی رہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے تو یہ بھی اس انسان کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ چلایا ہے لیکن اس انسان کو اللہ جل شاہ نے اپنے لیے بنایا ہے اور پوری کائنات کو اس کے لیے بنایا تو کائنات فانی لیکن جہاں تک اس انسان کا تعلق ہے تو اس نے ختم نہیں ہونا ہے منتقل ہونا ہے دنیا سے آخرت کی طرف اور مختلف مرحلوں سے اس نے گزرنا ہے برزخ ہے حشر کا دن ہے حساب کتاب پولیس رات اور پھر جنت یا جہنم لیکن رہے گا ہمیشہ کے لیے اب اس انسان کی قیمت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سمجھے اور اپنے ہر عمل کو اور اپنے بدن کے ہر حرکت کو اس سے بندگی کا اظہار ہو اس کا کوئی عمل اس کا کوئی قول اس کا کوئی فعل وہ اپنے مقصد حیات اور جو مقصد زندگی ہے اس کے خلاف نہ ہو یعنی گویا اس کائنات کی بنیاد پر نہ ہو اور اس کائنات کے لیے نہ ہو بلکہ اس کا ہر قول ہر فعل ہر عمل یہ اللہ ہی کے لیے ہو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شاہوں نے فرمائے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان سلاتی و نسخی و محیا و مماتی لاہ العالمین لا شریق له و امرت وانا امر تو اول المسلم کہ میرے بدن کا ہر عمل نماز ہے نماز میں پورے بدن کو استعمال کیا جاتا ہے تو بدنی اعمال جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے لیے یعنی گویا اس کے اعتبار سے بھی بندگی اور مالی عبادت اس میں بھی اللہ کے بندگی مقصود ہے وہ بھی اللہ کے لیے زندگی وہ اللہ کے لیے مرنا جینا مرنا بھی اللہ کی نسبت سے ہو جینا بھی اللہ کی نسبت سے ہو اور کسی عمل میں کسی قول میں کسی فعل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹہرائے جائے کہ اللہ کے لیے بھی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مقصود بنا کر اس کے لیے بھی ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی وجہ سے ہو اور اس کا حکم دیا گیا ہے مجھے میں اس کا معمور ہوں مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمان بردار ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا اس لیے اس حکم کا پورا کرنا اس میں پہل یہ بھی میرا ہی کام ہے دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی سعادت اور انسان کی خوش قسمتی اسی میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس کائنات میں کسی چیز کا نہ سمجھے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف منسوب نہ کرے بحیثیت بندگی کے کسی چیز کی طرف اپنے کو منسوب نہ کرے یہ زمین میری ہے لیکن میں اس زمین کا نہیں ہوں یہ دکان میری ہے لیکن میں اس دکان کا نہیں ہوں یہ مال میرا ہے ظاہری سبب کے اعتبار سے لیکن میں اس مال کا نہیں ہوں میں ہوں اکیلے اللہ کا جب بندہ اپنے آپ کو اس کائنات کا یا اس کائنات میں کسی چیز کا محتاج سمجھے اس معنی میں کہ گویا میرا سب کچھ یہی ہے کیونکہ یہ نظر مشاہدہ میں یہی نظر آنے والی چیزیں ہیں جو کچھ یہ دیکھ رہا ہے تو اسی کائنات سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے جو یہ سن رہا ہے تو ان مشاہدے کی باتوں کو سن رہا ہے جو یہ سوچ رہا ہے تو سوچ بھی انہی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے انہی چیزوں کو سمجھ رہا ہے اس کا علم بھی اسی کے اندر ہے تو جب بندے کا علم بھی اور بندے کا یقین بھی اور بندے کا دھیان بھی ان چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا راستہ اس کے اس کا راستہ بدل جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کوئی قیمت نہیں نہ اس کے عمل کی کوئی قیمت نہ اس کے بول کی کوئی قیمت نہ اس کے سوچ کی کوئی قیمت نہ اس کے علم کی کوئی قیمت اور نہ ان کے فیصلوں کی کوئی قیمت بلکہ خود یہ انسان بھی قیمت بن جاتا ہے اللہ کے نظر میں بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نظروں میں مچھر کے پھر کے برابر بھی ہو تو کافر کو ایک گھونڈ پانی بھی نہ دیتا اس لیے یہ انسان پھر اللہ کے نظروں میں گر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اور اس کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ جل جلشانہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا یہ انبیاء علیہ مسلاط والسلام کی جو جماعت ہے اور ہر قوم میں یا ہر زمانے میں اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے تو اس نبی کا انتخاب نہ پیغمبر نے خود ہی کیا ہے کہ میں اس منصب کے لیے ہوں کیونکہ ان سب میں میں صادق ہوں ان سب میں میں امانت دار ہوں ان سب میں میں بڑے آدمی ہوں اور لوگوں نے کیا ہوتا ہے یہ بندے کا اپنا کام نہیں ہے اور اس میں لوگوں کے ارادوں کے اور لوگوں کے فیصلوں کے اور لوگوں کے رائےوں کا دخل نہیں ہوتا جیسے اس کائنات کے بنانے میں اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا اور اللہ نے کسی سے رائے نہیں لی تو ان انسانوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا یہ انتخاب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے من الملائکت رسلا ومن الناس یہ اللہ ہی چھانٹتا ہے اللہ ہی مختار ہے اختیار کرتا ہے پسند کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو یہ بہت بڑا کام ہے تو اللہ جل شاہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا ہر زمانے میں اور ان کی زندگی کو ہر قسم کے شیطانی اور نفسانی اثرات سے محفوظ رکھا بلکہ اللہ نے ان کی تربیت کی اپنی نگرانی میں اس لیے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس زمانے میں جس نبی کو بھی بھیجا گیا ہے تو یہ جماعت اور اس جماعت کا ہر ایک فرد وہ معصوم ہوتا ہے یعنی گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ان سے کام لینا ہوتا ہے تو عام بچوں کی طرح یا عام لوگوں کی طرح تربیت ہو تو یہ بات نہیں بلکہ اللہ نے ہر نبی کو اپنے نگرانی میں رکھا اور اپنی حفاظت میں رکھا اور جو زندگی اللہ چاہتے تھے اپنے بندوں سے اس زندگی کا عملی نمونہ سب سے پہلے اپنے پیغمبر کو بنایا اس لیے پیغمبر اپنی باتوں پر اور اسے پہلے ایمان لاتا ہے جو ایمان لانے کی چیزیں ہیں تو اس میں پیغمبر پہل کرتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ولم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نصرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير مسور ہر پیغمبر نے ان باتوں پر ایمان لایا مومن اوروں سے پہلے تو اللہ پیغمبر کو اس کام کے لیے مبروس کرتے ہیں اور جیسے اس کائنات کے وجود اللہ کے ارادے سے اور اللہ کے چاہنے سے ہے اور اس کے بقا بھی اللہ کے ارادے اور اللہ کے چاہنے سے ہے اور اس کائنات کا ختم ہونا بھی اللہ کے چاہنے سے اور اللہ کے ارادے سے ہے تو اس کائنات میں کسی چیز کے ذریعے سے بھی ابتدا میں اس کام کے لیے اپنے پیغمبر کو کچھ نہیں دیا تاکہ معاملہ خلط مل تو نہ ہو صرف اللہ نے احکامات اتارے اور پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ کا کام ہے ان احکامات کا پہنچا دینا اس لیے ظاہری طور پر جتنے اسباب ہیں اس میں مشاہدے کے بنیاد پر جتنا بھی زور اس میں دیکھا جائے یا سمجھا جائے اور جتنی بھی قوت اور طاقت ان چیزوں کو مانی جائے ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان سب چیزوں سے ابتدا میں اپنے پیغمبر کو خالی ہاتھ رکھا اور جو اس ان چیزوں کو عظمت کی نظر سے دیکھنے والے تھے اور ان چیزوں کے اندر اپنی نجات سمجھتے تھے اور اس کائنات کے اندر اپنا سب کچھ سمجھتے تھے اور ان بنیادوں پر کوئی سورج کا بندہ کوئی چاند کا بندہ کوئی پانی اور ہوا کا بندہ کوئی سونے اور چاندی کا بندہ اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ اپنے آپ کو ان چیزوں کے حوالہ کیا تھا اس مشاہدے کی بنیاد پر تو ان کے ہاتھ سے وہ چیزیں نہیں لی اور اپنے پیغمبر کو نہیں دی تاکہ یہ دونوں باتیں واضح طور پر سامنے آ جائیں تو پیغمبر کو اپنے پیغمبر کو اور اپنے نبی کو اور اپنے بھیجے ہوئے کو صفات سے مزین کر دیا اور بندگی والی صفت سے نوازا لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں دی اس لیے ہم سب دیکھتے ہیں ہمارے سب کے سامنے ہیں اور واقعات ہیں کہ اگر موسا علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس اور ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں تو ان دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں کا کام ہے ان کے پاس چل کر جانا اور ان کو اللہ کی طرف بلانا یہ حکم دیا لیکن وہ ملک ملک دے مال دے تو نہ ملک ہاتھ میں نہ مال ہاتھ میں اور پھر سے لیا نہیں اس طرح نمرود سے ملک نہیں لیا اور نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں ملک دیا بلکہ سب چیزوں سے خالی ہاتھ اپنے پیغمبر کو بھیجا اور اس وجہ سے اس مشاہدے کی وجہ سے چونکہ عام طور پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ جن جن جن کے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہوں گی وہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور زندگی انہی کی بنتی ہے اور کام ان کے بنتے ہیں تو اپنے آپ کو ان پیغمبروں سے اور اللہ کی طرف بھیجے ہوئے انسانوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور اپنے کو بڑا سمجھا اور ان کو کچھ سمجھا نہیں کہ یہ کون ہے کس وجہ سے کس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے فرعون نے اپنی قوم کو اپنی طاقت اور اپنے الوحیت کے گویا میں ہی رب ہوں بتلانے کے لیے اور موسا علیہ سلاط والسلام کی بات کو رد کرنے کے لیے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا اس میں اپنی اس قوت اور اپنی طاقت کو دلیل کے طور پر بتایا ونادا فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ان سب کو اکٹھا کر کے ان سب کو جمع کر کے ان سب نے بات کی بیان کیا اور اپنے قوم کو قوم کے نام پر مخاطب کر کے بتایا یا قوم پیغمبر بھی یا قوم سے خطاب کرتا ہے یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو اے میری قوم یا اس نے بھی اپنے قوم اس قوم کو اپنی طرف منسوب کر کے یا قوم علیہ الیسلی ملک مصرا وہاد ہل انہارو تجری تحتی افلا تبصرون کہ دیکھتے نہیں ہو یہ ملک مصر کس کے ہاتھ میں ہے تو اس کا تو موسیٰ علیہ السلام بھی انکار نہیں کرتے تھے کہ ظاہر میں تو اس ملک کا بڑا ہے تو اپنی قوم کو یہ بنیادیں بتا کر اور یہ بات بتا کر کہ دیکھو ملک مصر میرا ہے اور یہ نہریں جو بہ رہی ہیں اس پورے ملک میں اور اس سے کتنے منافع ہو رہے ہیں تو آپ دیکھتے نہیں ہو مشاہدے کی طرف دعوت دی کہ سر کے آنکھوں سے دیکھو تو اب دیکھو کہ میں عزت والا ہوں یا یہ موسا علیہ السلام عزت والا ہے ام انا خیر من الذي هو مہین ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين اپنے قوم کو ان باتوں سے متاثر کر دیا اور قوم نے ان کی باتوں سے لے کر اثر لے کر موسا علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی بات مانی کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو اس کا بڑا کچھ دیا, دیا کرتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ ہے جیسے عام ملکوں میں بھی یہ ایک نظام ہے کہ جس کو بڑا بنایا جاتا ہے تو اس کو امتیازی طور پر کچھ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے کندھے پر وہ نظر آتا ہے دینا ہوا کہیے ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے کتنے ستارے ہیں کیا کچھ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے یہ دیا جاتا ہے تو اس زمانے میں فرعون کے ہاں نظام یہ تھا کہ جس کو وہ کسی ادارے کا کسی شعبے کا بڑا بناتا تھا تو اس کو ہاتھ میں سونے کے کنگن وہ ڈالتے تھے کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا سے یہ کہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں گے یا اس کے دائیں دائیں بائیں آگے پیچھے لوپ کیوں نہیں ہے بندہ تو جب ہوتا ہے بڑا تو ان کے ساتھ لوگ چلتے ہیں تو چلو فرشتے اللہ اتار دیتے اور وہ فرشتے ساتھ چلتے جس سے پتہ چلتا کہ یہ معاشرے میں بڑا انسان ہے اس کی اطاعت کی جائے اس کی بات مانی جائے تو اللہ جل شاہ کو ناراض کر دیا ان باتوں سے تو اگرچہ لوگ تو ساتھ ہو گئے جنہوں نے ساتھ ہونا تھا فسق اور فجور کی وجہ سے لیکن اللہ جل شانو ارشاد فرماتے ہیں فلما آسفونا انتقم نامن ہوں جب انہوں نے مجھے ناراض کر دیا تو میں نے ان سے بدلہ لے لیا میں نے ان سے بدلہ لے لیا اور اس کی شکل کیا ہے رکھنا ہوں اجمعین میں نے سب کے سب پانی میں غر کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ یہ ابتدا میں دعویٰ ہوتا ہے بیچ والی زندگی ایسی ہوتی ہے اور آخری نتیجہ یہی ہوتا ہے یہ مراحل ہے اور موسا علیہ السلام کی بھی ابتدا کی زندگی سب کے سامنے اور ان کی زندگی کیسے گزری وہ بھی سب کے سامنے اور پھر ان سب سے لے کر موسا علیہ السلام اور اس کے قوم قوم کے پاؤں میں ڈال دیا یہ سب کچھ بن اسرائیل کو اللہ نے نوازا بغیر کسی محنت بغیر کسی مشقت بغیر کسی تاپ کے کیونکہ دینا اللہ کا کام ہے لینا اللہ کا کام ہے دوبارہ عرض کر رہا تھا کہ انہیں بنیادوں پر وہ پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے ماننے والوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ان کو پیغمبر کی بات میں کچھ نظر نہیں آتا تھا اور پیغمبر کے کام میں کچھ نظر نہیں آتا تھا نمرود نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ علیہ السلام کی دعوت کا محتاج نہیں سمجھا کہ میں اس کا محتاج ہوں کیونکہ تو مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم رب نہیں ہو حاکم ہو لیکن رب نہیں ہو عام نظام کے اعتبار سے جسے عام لوگ جاتے تھے ان کا نظام تھا کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آ کر یہاں سے لے کر جانا آٹا ہو اور کوئی چیز ہو تو ظاہر بات ہے نظام کی مخالفت کرنا یہ نہیں بتلایا جاتا ہے تو اسی نظام کے تحت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے پاس پہنچ گئے لیکن انہوں نے ایک اصول رکھا اور ان کے اصول میں سے ایک اصول یہ تھا کہ جو بھی آئے تو وہ نمرود کو سجدہ کرے اس کے بعد اس کی جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے گی تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے لیکن سجدہ نہیں کیا جس پر نمرود نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے اصول کے خلاف کیا اور خلاف ورزی کی سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو حاکم کو سجدہ نہیں کرتا میں تجھے حاکم مانتا ہوں لیکن تجھے رب نہیں مانتا اور سجدہ رب کو کیا جاتا ہے حاکم کو نہیں کیا جاتا تو اس نے کہا کہ جو حاکم ہے وہ رب بھی ہے جب میرے ہاتھ میں ہے ملک میرے ہاتھ میں ہے تو جیسے میں حاکم ہوں تمہیں ضرورتوں کا پورا کرنے والا میں رب بھی ہوں اب ابراہیم علیہ السلاط السلام کے ساتھ اسی محکم مسئلے میں الجھ گئے اور حجتیں اور دلائل دینے لگے الم ترا الزی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک وجہ یہی ہے کہ سبب اس کے ہاتھ میں ہے ملک ہاتھ میں ہے تو اس ملک کی وجہ سے وجہ اس کی کہ صرف اپنے آپ کو حاکم سمجھے تو اس نے اپنے آپ کو رب سمجھا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے کوئی چیز بھی نہ ہو اس کو وجود دے دیتا ہے چیز ہے اس کو ختم کر دیتا ہے ربی اللہ دی آنا و امید یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں اسی کام کی وجہ سے تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مان رہے ہو تو وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اور اپنے عقل کے اعتبار سے اور اپنے سمجھ بوجھ کے اعتبار سے کر کے دکھایا بھی اور کیا کیا کہ جس کے بارے میں تو تھا کہ مجرم ہے اس کو پھانسی دے دینا چاہیے اور مارنا چاہیے اس کو زندہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے تو اس کو باہر نکالا اور جو مجرم نہیں تھا اسی پر پھانسی کا حکم دے دیا تو گویا اس کو میں نے زندہ کر دیا اور اس کو میں نے کیا کر دیا مار دیا یہ جو عقل ہے عقل کفر کے ساتھ کوئی عقل نہیں یعنی عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو اور اپنے رب کو پہچانو اور اپنے رب اور خالد کے نظام کو پہچانو اور اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر لو اور اپنے رب کی اطاعت کرو یہ سب سمجھداروں کی باتیں ہیں اور یہ عقل مندوں کی باتیں ہیں جو اگر کسی چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس سے رب تک پہنچتے ہیں کسی چیز کے اثر کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تو میرے رب نے بنائی ہے اس کے اندر یہ اثر تو اللہ ہی نے رکھا ہے یہ اثر اس وقت تک اس چیز کے اندر رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اور اللہ پاک قادر ہے کہ اس سے اس اثر کو چھین لے سب کر لے اور اس کے ضد میں ڈال دے تو کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ذات ہے تو ہر چیز إلا له آية تدل على أنه واحد کہ ہر چیز تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ رب ہے اکیلا ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لیکن بشرتے کے کوئی عقل سے کام لے اس سے یہ کوئی جس کے سامنے اگر بھی رکھ لے کہ یہ کوئی حیات اور موت ہے کہ مجرم کو چھوڑ دینا اور جو مجرم نہیں ہے اس کو قتل کروانا اور اس کو مارنا یہ کوئی صفت ہے کہ گویا یہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے سے وہ تو روح نکالنا یہ حیات ہے اور روح ڈالنا یہ حیات ہے اور روح نکالنا یہی کیا ہے یہی موت ہے تو موسا علیہ السلام نے اس کو ایک اور دلیل دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ان اللہ الشمس من المشرق فات بها الى المغرب اب جو خود ہی آسمانوں کا محتاج ہے سورج کا محتاج ہے اور خود ہی وجود میں آیا ہے آسمانوں کے وجود کے بعد اور سورج کے وجود کے بعد اور ان مخلوق کے وجود میں آنے کے بعد یہ وجود میں آیا ہے تو وہ کیسے اس پر اس کی بات چل سکتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ لاجواب ہو گیا لیکن لاجواب ہوتا بات مان لیتا تو بات بن جاتی لاجواب بھی ہو گیا لیکن پھر بھی کہتا تھا کہ نہیں میں ہی ہوں مجھے مانو تو جب بندہ زد کرتا ہے اور یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب ہیں ملک کو بڑا سمجھتا ہے کہ, کہ ملک ہاتھ سے نہ نکل جائے جو مال ہے وہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے یا جو مال میرے پاس آ رہا ہے یا جو ملک مجھے دیا جا رہا ہے کہیں اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں تو یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب ہیں اس لیے بتایا واللہ لا جائے القوم الظالمین اللہ ظالم ان کو راستہ نہیں دیتا راستہ دینے والا ہدایت دینے والا اللہ ہے بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک پوری جماعت ہے ایک ایک کو دیکھ لیں کہ ان کو اللہ ہی نے بھیجا ہے اور ان کے پاس اور ان کے ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز دے کر نہیں بھیجا ہاں اگر کوئی چیز معجزہ کے طور پر دیا ہے وہ بھی ایسی چیز دی ہے کہ جس کو عام اعتبار سے اور لوگوں کے ظاہری سبب کے اعتبار سے وہ اس سے عاجز ہیں جیسے موسا علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر افا تو یہ سبب سے ہٹ کر ہے ہٹ کر چیزیں ہیں تاکہ اللہ دکھلا دیں کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں تو اس کو میں اپنی طرف سے اپنے اس کی رسالت پر اور اس کی بات کے حقانیت پر وہ معجزہ دے رہا ہوں کہ جو تم نہیں کر سکتے ہو باوجود اس کائنات کے اور تم اس سے عاجز ہو تم اس سے عاجز ہو تو جب اس معجزے کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی قوت ہے جو خود مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود تو وہ کام ہے جس کے لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے تو جب اس کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی قوت ہے اس کے اندر کتنی قوت ہوگی اور کتنی طاقت ہوگی اس لیے ان معجزات کے ذریعے سے بھی اللہ کو پہچانو اور اللہ کے بھیجے ہوئے بات کو مانو اور اپنے پیغمبر کو ایسا اطمینان دیا کہ جب تم میری طرف سے بھیجے گئے ہو تو تمہاری کامیابی کے لیے اور تمہاری بات چلے اس کے لیے میں تجھے اس کائنات اور اس کائنات کے کسی چیز کا اور ان جبکہ تمہارے ساتھ دینے والے وہ اس کائنات کی چیزوں کے حامل تمہارا ساتھ دے بلکہ یہ بتایا کہ ان سب سے خالی ہاتھ کر کے میں تمہیں بیچ رہا ہوں لیکن تم خالی ہاتھ نہیں ہو تم اکیلے نہیں ہو کیونکہ تم اپنی طرف سے نہیں جا رہے ہو ایک ہے اپنی طرف سے کوئی کام کرنا اور ایک ہے کسی کے کہنے کی وجہ سے کرنا تو تم تو اپنی طرف سے نہیں جا رہے ہو بلکہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس لیے ان سب کے مقابلے میں میں تمہارے ساتھ ہوں تو نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ فرعون کے مقابلے میں موسا علیہ السلام کے ساتھ اللہ قوم نوح کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہر ایک قوم کے مقابلے میں اور ہر طاقت کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے جو بیچے ہوئے تھے ان کے ساتھ اللہ بذات خود ہیں ایک ہے اپنے بندے کے ساتھ اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ مخلوق ہو جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اور ایک یہ ہے کہ اللہ بذات خود ہو اس لیے ہر ایک کے ساتھ اللہ اور جب اللہ ساتھ ہے اس ایمان اور اس دین اور اس کی طرف دعوت کی وجہ سے تو اللہ کی مدد ساتھ ہے اور کام چلتا ہے اللہ تعالی کی مدد سے اس لیے جگہ ب جگہ بتایا اندر لنن ولدین آمنو بل حیاتی دنیا کہ اپنے بھیجے ہوئے ان کی مدد تو ہم کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیجے اللہ اور مدد کرے کوئی اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک والا کسی کو دوسرے ملک پہ بھیجتا ہے سفیر بنا کر کسی کام کے لیے تو اس کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے جو بھیجے جو کام دے جو حکم دے تو کام دینے والے کی قوت اور طاقت اور اس کی مدد اس کے ساتھ ہے جب تک وہ اپنے کام پر رہے اور نبی موت تک اپنے کام پر تھا اس لیے کہ یہ انتخاب جو اللہ کا تھا اللہ کا علم کامل ہے بندوں کا انتخاب تو ہو سکتا ہے اس طرح کہ بندے کسی کام کے لیے کسی کو تجویز کر دے اور پھر شاید بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو اس کا اہل نہیں تھا اس کے پاس وہ علم نہیں ہے اس کے بعد وہ خوبی نہیں ہے جو ہمارا خیال تھا یا یہ ہے کہ یہ ہمارا ہمارا خود ماننے والا نہیں ہے گویا امین نہیں ہے امانت دار نہیں ہے تو یہ تو لوگ اس میں غلطی کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں سمجھتے کچھ ہیں اور پھر ہوتا ہے کچھ اور لیکن اللہ کا علم کامل جس کو بھی بھیجا گیا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ موت تک کوئی ایسا حال آیا ہو اس حال میں خدا نخواستہ اس کو نبوت سے برطرف کر دیا ہو کہ نہیں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی یا اس میں آپ نے کمی کی اس لیے موت تک انبیاء علیہ مسلاط والسلام نے کام کیا اور اللہ جل شاہ ساتھ تھے تو یہ اللہ کا ساتھ ہو جانا اور جگہ بجگہ جگہ اس کے تذکرے ہیں ولقت سبقت کلیمت انباد المرسلیم ان لہم المنصورون وہ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ یہ بات ہمارے اور پیغمبروں کے بارے میں جن جن کو ہم بھیج رہے ہیں تو ہمارے اور ان کے آپس میں یہ بات تو شدہ ہے اور پہلے سے یہ نظام تو ہے اور وہ نظام کیا ہے ان نہم لہم المنصور ان کی مدد کی جائے گی مدد ان کے ساتھ ہے اور یہ ہمارے ہیں اور ان کے ماننے والے اوروں کے مقابلے میں یہ ہمارے ہیں اس لیے ہم ان کو اپنا ہی سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں وہ نجن درا لہوم الغالبون کہ ہمارا لشکر ہمارا فوج ہماری جماعت کسی سے مار نہیں کھا سکتی کسی سے شکست نہیں کھا سکتی کہ ہمارے والوں کے مقابلے میں مال والے غالب آ جائے جو ہمارے ہیں ان کے مقابلے میں ملک والے غالب آ جائیں اور ان کی بات چلے تو ایسی بات نہیں ہے یہ تو شدہ امور ہیں اس لیے ان کو بغیر ان چیزوں کا اپنے حکم کے ساتھ آراستہ کر کے ان کو کام دیا اور اتنا یقین دیا اپنی بات پر اور اتنا ایمان کہ ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ جن کے ہاتھوں میں جو کچھ نظر آ رہا ہے تو مجھے اللہ نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا محتاج بنا کر نہیں بھیجا کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے کسی کا وہ کام نہیں کر سکتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا وہ فیصلے پر جم نہیں سکتا وہ اپنے فیصلوں میں اور اپنے باتوں میں وہ آزاد نہیں ہوتا بلکہ جن کا محتاج ہوتا ہے انہی کی بولی بولتا ہے اور انہی کی وجہ سے کام کرتا ہے تو اس لیے اندر یہ بات رکھی کہ ان کے پاس جو کچھ ہے تو میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں میں خود کفیل ہوں اس معنی میں کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی طرف بلانا اور اپنے رسالت پر یقین کر کے اوروں کو اپنی رسالت کی طرف بلانا اور آخرت پر عقیدہ جما کر اوروں کو آخرت کے عقیدہ پر عقیدہ کی طرف دعوت دینا تو یہ میرے پاس جو دولتیں ہیں یہ دولتیں ذریعہ ہے عزت کا ایک ہے ان کائنات کے راستے سے عزتیں لینا تو جیسے یہ چیزیں مشاہدہ میں ہیں تو ان راستوں سے عزتیں بھی مشاہدے میں ہیں اس لیے جو عقل کے بنیاد پر چلتے ہیں ظاہری طور پر اور مشاہدے کے بنیاد پر چلتے ہیں تو وہ اس کائنات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور خود بھی دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں اور اوروں کو بھی دھوکہ میں ڈال دیتے ہیں اوروں کو بھی تو ان کو نظر آتا ہے کہ انہی راستوں سے عزتیں ہیں تو جن کے ہاتھوں میں یہ نہیں ہے ہاں، تو اس کی کوئی عزت نہیں انہیں کے راستوں سے کام کا بننا ہے تو جن کے ہاتھوں میں یہ نہیں ہے تو ان کے کام بنیں گے نہیں ان کے کام ان کے کام بگڑے ہوئے ہوں گے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا انہیں راستوں میں اطمینان ہے تو ان کو اپنے آپ کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ سمجھتے تھے کہ گویا انہی راستوں سے ہمیں اطمینان ملتا ہے انہی راستوں سے ہمیں عزت ملتی ہے انہی راستوں سے ہمیں غلبہ ملتا ہے انہی راستوں سے ہمارا کام بنتا ہے اس لیے کام ہمارے بنتے ہیں ان کے نہیں بنتے تو یہ ہمارے محتاج ہیں یہ پیغمبر اور اس کے ساتھ دینے والے ان کی زندگی نہیں بن سکتی جب تک یہ چیزیں ان کے ہاتھوں میں نہ ہو اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں میں آ نہیں سکتی جب تک یہ ہماری بات نہ مانے جب تک اس طرح زندگی نہ گزارے جس طرح ہم چل رہے ہیں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس لیے ان کو ایک اعتبار سے اپنی بات پر یقین ہوتا تھا اور اطمینان ہوتا تھا کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ان کا ان کے پاس ہے کیا کیوں ان کو اللہ نظر آتا ہے اللہ تو ایمان کی برکت سے ہر وقت سامنے ہوتا ہے کہتے ایسی عبادت کرو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہے ہو یا کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو ایسا بندہ جس کے ہر وقت نظر ہو کہ گویا مجھے اللہ نظر آ رہا ہے یا میں اللہ کے نظروں میں ہوں ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس انسان کی ایمانی طاقت اور ایمانی قوت کتنی زیادہ ہوگی اور کتنا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو ان کو تو نہ فرشتوں کا نظام نظر آ رہا ہے فرشتوں کا نظام تو کفر کے ساتھ نظر نہیں آتا کفر کے ساتھ تو ظاہری نظام نظر آتا ہے جب شیطان نے ابو ابوجاز وغیرہ سے بات کی کہ دیکھو تم ان تھوڑی تعداد والے ان سے کیوں ڈرتے ہو ان سے مقابلہ کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے تمہارے پر تو کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم آپ کا مدد کرنے والا آپ کا ساتھ دینے والا اور جو بھی وہ تو میں تمہارے ساتھ ہوں یہ شیطان نے ان سے باتیں کی لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم فلما ترا الفیتان نقص نکسا عقبے لیکن جب اس نے دیکھا اور اس کو اللہ نے دکھایا اور یہ جانتا تھا فرشتوں کے نظام کو تو جب دیکھا ان نے فرشتوں کو کہ اللہ اللہ پاک کیسے اپنے بندوں کی مددیں کرتے ہیں اگر جو اس کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا نظام ہے تو یہ الٹے پیر پھیر گیا اور کہا کہ اب میں تمہارے سے بری ہوں انی بری کیوں انی ارا مالا رونا تمہیں کیا پتا میں کیا کچھ دیکھ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو اب وہی شیطانیت اخاف اللہ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں واللہ شدید العقاب اللہ تو بہت سخت عذاب دینے والا ہے اب میرے ساتھ نہیں ہوتا اب میرے ساتھ نہیں ہوتا میدان میں لا کر ان کے سامنے کڑا کر کے اب میدان چھوڑ کر اور بتاتا ہے کہ مجھے وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا یہ نظام کفر کے ساتھ حفاظت کا نظام نظر نہیں آتا کہ اللہ حفیظ ہے حفاظت کرنے پر قادر ہے ہر ایک کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہیں اور ان فرشتوں کی ان فرشتوں کے ذریعے سے مختلف حوادث میں اللہ اپنے بندوں کو بچاتے ہیں اس لیے کبھی گولیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے جس میں بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اللہ پاک جس کو بچانا چاہے ہاں، تو اس کو بچا لیتے ہیں بندہ سمجھتا ہے میں نے یوں کر لیا میں نے یوں کر لیا ہمارا نظام حفاظت کا چلا تو دیکھو بچ گئے نہیں وہ تو جب تک اللہ بچانا چاہتے ہیں ہاں، تو بچا رہے گا یہ اور جب اللہ پاک اپنے حفاظت کا نظام ہٹا دیتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اپنے حفاظت کے نظام کو اللہ پاک ہٹا دیتا ہے اب کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا اگر تمہارے نظام سے ہوتا تو کل بھی تمہارے ساتھ یہی نظام تھا کل بھی تمہارے تمہارے معیت میں یہ دو چار بندے تھے یا یہ پندرہ دس ملک تھے یا تمہارے ساتھ اکثریت تھی آج وہ کہیں نہیں گئی آج بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں اور آج بھی وہ تمہیں بچانا چاہتے ہیں لیکن بچانے والا اللہ ہے تو یہ حفاظت کا نظام یہ غیبی نظام ان کو نظر نہیں آتا ہے یہ تو ایمان کی برکت سے اللہ دکھلاتا ہے اور اس اس ایمان کی برکت سے جو غیبی نظام ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھی نظام آ جائے تو اس نظام کی یہ نفی کرتا ہے اور اس نظام کا یہ انکار کرتا ہے اور غیبی نظام کو ثابت کرتا ہے کہ نہیں نظام وہ ہے جو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ غیبی نظام ہے اس کی قدرت کا چیزوں کا بنانا بھی قدرت سے پہنچانے کے لیے بھی نظام ہے اور اس سے نفع دینے کے لیے بھی نظام ہے یا نقصان پہنچانے کے لیے بھی نظام ہے یہ سب نظامیں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ چلا رہے ہیں تو جو ایمان سے خالی ہے اور ایمان کے روشنی سے اس کا دل خالی تو اس کو یہ نظر نہیں آتا اس کو اپنا نظام نظر آتا ہے اپنی حفاظت کا رزق کا زندگی بنانے کا اور ان کو شخصیتیں اپنے ملک اور مال کے اعتبار سے وہ شخصیت ان کے قائل ہوتے ہیں آپس میں تقسیم کہ شخصیت اور بڑی شخصیت کون ہے جیسے لوگوں میں ہوتے ہیں کہ بڑی شخصیت ہے یہ بڑا آدمی ہے تو اپنے مشاہدے کے نظام پر اور مشاہدے کی بنیاد پر جس کے پاس ملک ہے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے اس کی بڑائی ملک کی وجہ سے ہے جس کے پاس عہدہ ہے اس عہدے کی وجہ سے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑی شخصیت سمجھا جاتا ہے کہ تو بڑی شخصیت والے اس لیے چھوٹے ملک کی شخصیت والا جو چھوٹے ملک کے اعتبار سے بڑی شخصیت والا ہے لیکن اس ملک سے جو اس ملک کے مقابلے میں جو بڑا ملک ہے تو یہ شخصیت اس شخصیت کے مقابلے میں پھر چھوٹی شخصیت سمجھا جاتا ہے کہ اس وجہ سے کہ اب اس کے مقابلے میں یا دوسرے ملک کی بڑی شخصیت موجود ہے تو ان شخصیتوں کو جانتے ہیں اور انہیں شخصیتوں سے مرعوب ہوتے ہیں اور انہیں شخصیتوں سے امیدیں باندھتے ہیں اور انہی شخصیتوں سے خوف دل کے اندر رکھتے ہیں لیکن میرے محترم دوستوں یہ اس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پیغمبروں کو یہ شخصیت نہیں سمجھتے کیونکہ اس پیغمبر کے پاس کیا ہے جنہیں آپ دیکھیں باقی انبیاء کے قصے بھی اللہ نے بتائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں اور جو امام الانبیاء ہیں اور جو خاتم الانبیاء ہیں اور سب نبیوں میں اللہ کے ہاں ان کا درجہ ہے ہر مخلوق میں اپنے قوم میں سے نبی اللہ کے ہاں سب سے بڑھیا انسان ہوتا ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا انہی لوگوں نے جن کے اندر ایمان نہیں تھا اور جو اس راستے پر نہیں تھے انہوں نے اعتراض کیا وکالو لولا نسل على رجل اللہ القريتين الز کہ یہ قرآن اگر اللہ نے اتارنا تھا تو اتارنے کے لیے انتخاب کس کا ہونا چاہیے کس سے کام لیا جاتا ہے کن کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں کن کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑی شخصیت کون سی ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو طائف ہے اور یہ جو شام ہے اس میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس میں سردار موجود ہیں اس میں بڑے مالدار موجود ہیں تو اگر اللہ نے اتارنا تھا لولا نسط هذا القرانو على رجل من القريتين عظيم ان دونوں بستیوں میں سے جو بڑی شخصیت والی اور جو بڑا آدمی تھا اس پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا گویا ان کے مقابلے میں پیغمبر کی کوئی شخصیت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو ان پر قرآن اتارا جائے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی بتایا جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں ان کے پاس کیا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے نہ مال ہے نہ پیسے ہیں نہ ڈنگ کے کپڑے ہیں نہ ڈنگ کا مکان ہے نہ ڈنگ کی سواریاں ہیں نہ کچھ اور ہے جس کے اعتبار سے پتا چلے کہ ہاں یہ بھی کوئی یہ یہ, یہ ہے کوئی شخصیت اس لیے اعتراض کے طور پر یہاں بھی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے اور پیغمبر کے کام میں شریک ہونے والے اور پیغمبر کے کام میں ساتھ دینے والے ان پر بھی یہی مشکال کیا اور کیا کہا اولائے من اللہ علیہ بیننا ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے ان پر احسان کیا یہ اگر کوئی بڑی بات ہوتی اور یہ یہ بڑی چیز ہوتی یہ ایمان اور یہ ہدایت اور جو بات پیغمبر کہہ رہا ہے یہ اگر کوئی بڑی بات ہوتی تو ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں محروم رکھ کر اللہ ان کو دے دیتا یہ یعنی ایک طرف تو گویا یہ یہ عقل مندی کہ جب سب موجود ہیں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں سردار موجود ہیں ان کے بیچ میں سے ایک ایسا غریب اور مسکین بندہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے اور جب ہمارے جیسے موجود ہیں ان کے موجودگی میں ان غریبوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ دینے کے لیے اور اپنے پیغمبر کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو ان کو ساتھ یعنی ان کو توفیق دی جاتی ہے تو یہ دلیل اس بات کی کہ یہ کام کوئی کام نہیں ہے اور یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات بڑے لوگوں کو دی جاتی ہے بڑا کام بڑوں کو دیا جاتا ہے تو اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ مہربان ہے اللہ نے خود ہی ان کے جوابات دیے اور یہ پیغمبر کے تسلی کے لیے اور پیغمبر کے ساتھ دینے والوں کی تسلی کے لیے تاکہ لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کے اشکالات سے اور لوگوں کے اعتراضات سے دل پریشان نہ ہو جائے تو ادھر یہ جواب دیا جب کہا لولا نسل نس قرآن مل کر من القریتین عظیم اللہ نے جواب دیا اہم یکسمون رحمت رب کیا اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں یہ تقسیم کرے اور یہ دیکھے کہ کس پر اس رحمت کو اترنا چاہیے تھا اور کس پر نہیں اوم یکسمون رحمت یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ نبوت کا ملنا اور قرآن کا اتارنا ان کو تو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کوئی اختیار نہیں دیا ہے کہ یہ تقسیم کرے کہ اس کو ملک کیوں ملا ہاں، اس کو ملنا چاہیے تھا اس کو کیوں نہیں ملا اس کو ملنا چاہیے تھا اس کو مال کیوں ملا اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس کو پیو نہیں ملا اس کو ملنا چاہیے تھا یہ فقیر کیوں ہے فقیر تو اس کو ہونا چاہیے یہ مزدور کیوں ہے اس کو تو مالک ہونا چاہیے یہ مالک کیوں ہے اس کو تو مزدور ہونا چاہیے یہ بے اولاد کیوں ہے اس کو تو اولاد دینی اولاد اس کے اولاد ہونی چاہیے اور اس کے اولاد کیوں ہے اس کو تو کچھ اس کو تو اولاد نہیں دینا چاہیے یہ چیزوں میں ہم نے ان کو مالک نہیں بنایا ہے یہ کیا اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز میں دخل دے رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں اہم یکسم ہوں رحمت ربک درجات بے نہیات بعضا و رفا نہ واد مما سکری یہ تقسیم ہم نے ان کے حوالہ نہیں کیا کہ جس کو چاہے مالدار بنا دے جس کو چاہے غریب بنا دے جس کو چاہے اولاد دے جس کو چاہے اولاد نہ دے جس کو چاہے چیز دے جس کو چاہے نہ لے جس کو چاہے مزدور بنا دے جس کو چاہے حاکم بنا دے یہ سب کام اللہ نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھا ہے ایک دنیا کے نظام چلانے کے لیے اس میں ان کا دخل نہیں ہے تو ان کا دخل اتنی بڑی باتوں میں کہاں سے ہوگا اور یہ اتنے بڑے کام کے بارے میں رائے دے رہے ہیں اور پھر جہاں تک صحابہ پر اشکار کر رہے ہیں اور صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کو اگر یہ دولت مل رہی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کوئی دولت نہیں ہے دولت غریبوں کو نہیں مل سکتی دولت کمزوروں کو نہیں مل سکتی دولت معاشرے میں گرے پڑے لوگوں کو نہیں مل سکتی دولتیں جو ملتی ہے وہ بڑوں کو ملتی ہے وہ مال والوں کو ملتی ہے اللہ نے بتایا دولتیں شکر گزاروں کو ملتی ہے دولتیں نعمت کے شکر گزار اور نعمت کے قدردان جس نے پیغمبر کی بحثت کو نعمت سمجھا قرآن کو نعمت سمجھا دین کو نعمت سمجھا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا یہ ہے شکر گزار اور یہ ہے قدردان تو یہ یہ کہہ رہے ہیں الائے من اللہ علیہ بیننا علیہ صلاح بے عالم ابھی شاکرین کیا اللہ کو قدردانوں کا پتہ نہیں ہے قدردان کون ہے میرے محترم دوستوں یہ بہت بنیادی بات ہے ان کو تو اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے شرک کی وجہ سے یا اپنے و فجور کی وجہ سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ شخصیت والے ہیں لیکن ایمان یہ ہے جب دل کے اندر روشنی روشنی ہوتی ہے ایمان کی روشنی اللہ کے ساتھ تعلق تو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے شخصیت ہے مخلوق میں پیغمبر ہے انبیاء علیہ مسلاط و سلام ہے اس لیے ان کا ایمان ہوتا ہے پیغمبروں پر وہ موسا علیہ السلام کے مقابلے میں ملک کی وجہ سے پھر کو شخصیت نہیں مانتے وہ نمرود کے مقابلے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کو ملک کی وجہ سے ان کی شخصیت نہیں مانتے وہ حود علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی قومی طاقت والوں کو کوئی شخصیت نہیں مانتے وہ کوئی قوم صالح علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے بھی وہ کچھ بنا رہے تھے ان کے نظروں میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کے وہ وہ یہ کہ شخصیت موسا علیہ السلام تھے فرعون نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام تھے نورود نہیں تھا اس لیے ان کی اتباع کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی جائے نمرود کے مقابلے میں موسا علیہ السلام کی بات مانی جائے فرعون کے مقابلے میں حود علیہ السلام کی بات مانی جائے قوم حود کے مقابلے میں کہ دعت ان کی ہے یہ ایمان کی روشنی اور ایمان جب اندر اترتا ہے تو یہ ایماندار یہ ایمان کی برکت سے سب سے کٹ کر ایک اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور ایک اللہ کی عظمت اس کے دل, دل کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے ایک اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر اترا ہوا ہوتا ہے اور ایک اللہ سے امیدیں اس کے دل کے اندر اتری ہوتی ہے تو یہ ایمان ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہاں جو اس کے پیچھے چلے گا جو اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو وہ بہت بڑا آدمی ہے جو نبی کا متبع ہے جو اس کے اتباع کرنے والا اور اس کو نبی ماننے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا اور اس کی اتباع کرنے والا یہاں تک کہ کھانے میں کھانے میں بڑا نبی پینے میں بڑا نبی دیکھا جاتا ہے پیغمبر کھانا کیسے کھاتا ہے کیا پیغمبر پانی کیسے پیتا ہے پیغمبر کا چلنا کیسے پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا کیسے پیغمبر کا لباس اور شکل کیسا پیغمبر کا ہر ایک طریقہ ان کے نظروں میں پوری کائنات سے زیادہ قیمتی اور پورے کائنات سے زیادہ وزنی اور پورے کائنات سے زیادہ بھاری ہوتا ہے اس انسان کے دل اس انسان کے نزدیک جس کے دل کے اندر ایمان ہو وہ پیغمبر کے ایک ایک قوم کو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کی وہ قیمت نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی اور ایک ایک فیل اور ایک ایک عمل اور ایک ایک قول اور ایک ایک ادا اس کی جو قیمت ہے وہ پورے کائنات کی کوئی قیمت نہیں ہے جو قیمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اعمال کی ہے میرے محترم دوستو یہ اس ایمان کی برکت سے اور اس روشنی کی برکت سے یہ سب سے کٹ کر مخلوق میں ایک کا ہو جاتا ہے ایک کا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو عزتیں ملتی ہیں جن کی وجہ سے ان کو اطمینان ملتا ہے جن کی وجہ سے ان کو کامیابی ملتی ہے جن کی وجہ سے ان کا کام بنتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شخصیتیں ہم علیہ عالم مسلاد ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو عام نظام والے ہیں ان کے نزدیک تو علم کی بنیاد مشاہدہ ہے جو ان کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں کوئی چیز نہیں ہے اور اس مشاہدے کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کی نفی کرتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی رد کرتا ہے بعد میں آنے والے پہلے والوں کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ پہلے والوں کا مشاہدہ کچھ اور تھا اور ان کا تجربہ کچھ اور تھا اور ان کی سمجھ کچھ اور تھی اور بعد میں آنے والوں کا سمجھ اور بعد میں آنے والوں کا مشاہدہ اور بعد میں آنے والوں کا کام اور تھا یہ الگ بات ہے تو اللہ کا نظام ہے کہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے اور اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے موقع موقع کے مطابق اور محل کے مطابق جو جتنا مشاہدہ کے بنیاد پر کام کرے گا زمین سے وہ سمجھے گا کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے زمین کے اندر پیٹرول ہے زمین کے اندر تیل ہے زمین کے اندر سونا ہے زمین کے اندر چاندی ہے زمین کے اندر کیا کچھ ہے یہ اس کو نظر آئے گا جو زمین کو اپنے محنت کا میدان بنائے گا اس کا مسلمان ہونے اور کافر ہونے سے کوئی دخل نہیں ہے بلکہ بحیثیت انسان ہونے کے جو اس کے اندر گم ہو جائے گا اور جو اس کے اندر رہے گا تو اس کو کیا اس کو اس کا سمجھ اللہ دے دے گا سمجھ دینے والا اور علم دینے والا وہ اللہ ہے وہ اللہ ہی ہے تو اب موقع اور محل کے اعتبار سے ہر ہر زمانے میں اللہ لوگوں کو اور سمجھ دے دیتے ہیں لیکن وہ پھر پہلے والوں کا انکار کرتے ہیں انہی کے نظریوں کا انکار کرتے ہیں کوئی کہتا ہے زمین گول ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے کوئی کہتا ہے گھوم رہی ہے کوئی کہتے نہیں گھوم رہی ہے کوئی کہتا ہے اس کا اس چیز سے یہ ہوگا اس چیز سے یہ رفع ہوگا پھر بعد میں آنے والے کہتے ہیں کب اس کا نقصان سمجھ میں آیا ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے بات میں آنے والے کہتے ہیں کہ اس کا نفع ابھی دیکھا گیا ہے انہیں چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے کب ان کے پاس وہ علم ہے جو پہلے والوں کے پاس نہیں ہے یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو اور جس کے اندر رد و بدل نہ ہو اور جس کے اندر اس کے کوئی امکان نہ ہو اس کے غلط ہونے کا اس کے کے جس اندر تم نفع نفع دیکھ رہے ہو اور جن چیزوں کے اندر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ان سے میری زندگی بنے گی اللہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے اللہ زندگی بگاڑ کے دکھاتا ہے کہ جس جس جس پانی کو اور جن نہروں کو تم سمجھ رہے تھے کہ اس سے میرا کام بنے گا وہی تمہارے گھر کا اور تمہارے موت اور تمہارے ہلاکت کا ذریعہ میں بنا دوں گا ہاں، یہ تمہارا علم غلط تھا یہ تمہارا علم مشاہدے کی بنیاد پر تھا کہ اس پر یہ ہوگا اس پر یہ ہوگا اس پر یہ ہوگا لیکن میرے محترم دوستوں جو علم اللہ کی کتاب میں پیغمبر پر اتارا جاتا ہے اس میں قیامت کے دن تک ذرا برابر اس میں و بدل نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی رد بدل آ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا گیا اور اس پر جو منافع بتلائے گئے جس میں عزت دکھلایا ہے بتلایا ہے اسی میں قیامت تک عزت ہے جس میں اطمینان بتلایا ہے اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اطمینان کے وعدے ہیں جس میں حفاظت بتلایا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس پر حفاظت کے وعدے ہیں اور جس پر غلبے کے وعدے ہیں تو قیامت مت آنے والے انسانوں کے لیے اس پر غلبے کے وعدے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی سنت اللہ من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا پہلے بھی اللہ کا نظام تھا کہ جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو دین کے مخالفت کرے گا وہ ناکام ہوگا دین کے ساتھ چلنے والا اور دین پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے اور دین کے خلاف زندگی گزارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آج بھی اللہ کی یہی سنت ہے اور اللہ کا یہی طریقہ ہے اور اللہ کا یہی نظام ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا کوئی اپنے طاقت کے بنیاد پر اس کو بدل دے کوئی اپنے مشاہدے کے علم کے بنیاد پر اس کو بدل دے کوئی اپنے اکثریت کے بنیاد پر اس کو بدل دے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے جس کے دل کے اندر یہ روشنی ہو تو کہتا دار کل کتاب لا رہے بفی اس کتاب میں شک نہیں ہے اس کے ایک ایک آیت میں ایک ایک حرف میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ بندوں کو زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا گیا ہے جو اس میں بتایا گیا ہے وہ حق ہے اس میں کیا بتایا ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ دیکھو عمل کے ذریعے سے اللہ سے عزت لو کہ دیکھو ایمان کے اندر ایمان کے اندر عزت نہیں ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے ولا اتہین ولا تحزن ون تم العلونا امکن تم مومنی گھبرانے کی بات نہیں ہے سست پڑنے کی بات نہیں ہے دیکھو اگر تم کے اندر تمہارے اندر ایمان ہوگا اور تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا جتنا ایمان ہونا چاہیے جتنا ایمان وہ ایک وہ ایمان ہے جو اس قدر ہے اس قدر ہے بالکل ایک ذرہ کے برابر ہے اس ایمان نے اس کو اللہ کی اطاعت پر نہیں ڈال سکا کمزور ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا روزہ نہیں رکھ سکا زکات نہیں دے سکا حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکا جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا خیالت سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا کاروبار کے احکام کاروبار میں احکامات کو پورا نہیں کر سکا اپنے نظام میں کوئی عدل اور ظلم کے بارے میں کوئی اس میں امتیاز نہیں کر سکا لیکن اتنا کیا کہ ایمان کو بچا کے لے گیا ایمان کو بچا کے لے گیا تو نظام اللہ کا الگ ہے اپنے مغفرت کا اور اپنے رحم کا اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو جہنم میں کیوں نہیں ڈالا اس کو جنت میں کیوں داخل کر دیا گیا اللہ کا رحم اللہ کا کرم اللہ کی مہربانی وہ الگ بات ہے لیکن جو نظام اور ضابطہ بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ جب یہ دنیا میں ہاں، مجھے مان کر ہاں، اور میری مان کر اس معنی میں کہ میرے طرف سے جو احکامات تھے اس کا انکار اس نے نہیں کیا ہاں، نماز نہیں پڑھی لیکن نماز کا انکار نہیں کیا روزہ نہیں رکھا لیکن روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کیا حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا لیکن زندگی ان کی طرح گزاری جو انکار کر رہے تھے جو حلال اور حرام میں تمیز بھی نہیں کر رہے تھے اور حلال کو حلال نہیں سمجھتے تھے اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے بلکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے کر اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے تھے ان کی زندگی بھی ان کی طرح تھی ان کی زندگی بھی ان کی طرح تھی نماز کا انکار نہیں تھا نماز کا عقیدہ تھا لیکن جو نماز کے فرضیت سے انکار کر رہے تھے اور جو روزے کے فرضیت سے انکار کر رہے تھے اور جو زکات کے فرضیت سے انکار کر رہے تھے کیونکہ ایمان اندر نہیں ہے اور جو حج کی فرضیت سے انکار کر رہے تھے حلال اور حرام جسے وہ نہیں پڑھتے تھے یہ بھی نہیں پڑھتا تھا جسے وہ نہیں رکھتے تھے روزے یہ بھی نہیں رکھتا تھا جسے وہ زکات نہیں دیتے تھے یہ بھی نہیں دیتا تھا جیسے وہ فریضہ فرائض کو ادا نہیں کرتے تھے زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا زندگی میں کوئی فرق نہیں زندگی انہیں کی طرف گزارتا تھا بلکہ اللہ معاف کرے جس طرح وہ ان چیزوں کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہے تھے یہ بھی ان چیزوں کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہا تھا اور جس سے وہ ان چیزوں کو اطمینان کا ذریعہ اور غلبہ کا ذریعہ سمجھ رہے تھے یہ بھی سمجھ رہا تھا لیکن اس کا انکار نہیں تھا اس بات سے کہ دین غلبے کا ذریعہ ہے اور دین جو ہے اس کے اندر طاقت ہے قوت ہے اس کا انکار تو نہیں لیکن وہ ایمان اتنا کمزور تھا اور ایمان اتنا ضعیف تھا جیسے ایک بیمار آدمی جو چرپائی پر پڑا ہوا ہے اور بیمار ہے اور بہت کمزوری ہے اس کو مرا ہوا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مردہ ہے کیا کیونکہ مردہ تو بدبو پیدا کرتا ہے مردہ کو کسی جگہ رکھنے کے پھر قابل نہیں ہوتا اس کو تو خود اپنے ہی اس کو دفن کرتے ہیں تو مردہ تو نہیں ہے اے زندہ لیکن کام اس کا کوئی ایک بھی زندو کا نہیں ہے جیسے زندہ آدمی زندہ آدمی کو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ یعنی اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ضرورت پوری کرنے کی جگہ پر خود چلا جاتا ہے یا مثلا کوئی نفع کی چیز نظر آ جائے اس کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے اپنے کاروبار کی جگہ چلا جاتا ہے اپنے دکان پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے زمین پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اپنے نوکری میں حاضر نظر ہو کر نظر آ رہا ہے کہ کام کر رہا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے لیکن زندہ ایسا ہے کہ طاقتور ہے زندہ ایسا ہے کہ صحت مند ہے اور نقصان کے چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ بچانا چاہتا ہے بچا نہیں سکتا یعنی کہ بچانا نہیں چاہتا تو یہ بچانا چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا یہ روپے کے چیز کو لینا چاہتا ہے لیکن آگے بڑھ نہیں سکتا آگے بڑھ نہیں سکتا اور یہ اٹھنے میں دوسروں کا محتاج ہے بیٹھنے میں دوسروں کا محتاج ہے کروٹ لینے میں دوسروں کا محتاج ہے اس طرح اپنے اپنے کاموں میں دوسرے کا محتاج ہے تو اس کو کوئی مردہ نہیں کہتا لیکن اس کو زندہ کہتا ہے لیکن یہ وہ زندہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے جو جو زندوں کے اور طاقتور لوگوں کے جو کام ہے وہ کام تو نہیں کرتا اس طرح یہ مسلمان اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا لیکن کلمے کے اقرار کے ساتھ اور نبی کو نبی مان کر اور نبی کے طریقوں کو حق جان کر پھر بھی اتنی کمزوری ہے اور اتنا ذوق ہے کہ نماز میں اس کو نفع نظر نہیں آتا دکان میں نظر آ رہا ہے اس لیے نماز کے وقت دکان کو چھوڑ کر نماز کے نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جانا مشکل ہے اور اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی نوکری کے لیے اگر تین گھنٹے تک گاڑی میں جانا ہو تو وہاں تک جانا آسان ہے اور یہ اللہ کا گھر جو اس کے گھر کے قریب ہے لیکن وہاں تک چلنا کیوں کس کے اعتبار سے یہ مریض ہے اور اس کے اعتبار سے وہ صحت مند ہے اس کے اعتبار سے یہ کمزور ہے اور اس کے اعتبار سے وہ طاقتور ہے طاقتور ہے گاڑی چلا سکتا ہے پیدل چل سکتا ہے سفر کر سکتا ہے کیوں کہتے جوان ہے ابھی تو اس نے نوکری شروع کی ہے بیس پچیس سال کا نوجوان آدمی ہے یہ تو سات سال تک چل سکتا ہے تو میرے محترم دوستو جیسے یہی ہے اس طرح اس انسان کی اس انسان کی کمزوری ایمان کے ذوق کی وجہ سے نہ نماز میں نظر آتا ہے نہ روزے کا اہتمام ہے نہ زکات کا اہتمام ہے نہ کاروبار میں احکامات پورا کر رہا ہے نہ خرچ کرنے میں احکامات پورا کر رہا ہے جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر اپنے قوم کا ساتھ دے رہا ہے عدل کے مقابلے میں حق کے مقابلے میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دے رہا ہے حق کے مقابلے میں اور گویا تعصب کے بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے لیکن یہ گناہ اس حد تک نہیں پہنچے کہ اس سے ایمان سلب ہو جائے تو ایمان کے ساتھ تو چلا گیا لیکن کیا یہ اور جیسے یہ اور کافر برابر نہیں ہے کیوں کافر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھر رہیں گے کہ جب انکار کرتے تھے مانتے ہی نہیں تھے تو اب کیوں گہرو کہ ہو رہا ہے تمہارا انکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا اور تمہارا انکار اس انداز سے تھا کہ روز بروز تم اپنے تکبر میں اور اپنے غرور میں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اگر ہم تمہیں گود نہ دیتے تو تم سب سے بڑا متکبر انسان ہوتا تم سب سے بڑا مغرور انسان ہوتا تم سب سے بڑا یعنی عاصی اور میں یعنی گناگار انسان ہوتا تو آج بھی تمہارے ساتھ وہی ہو رہا ہے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے اور تمہاری زیادتی صرف عذاب میں ہوگی بلا نذیر اللہ آزادہ اور یہ عذاب میں جو زیادتی ہم کر رہے ہیں یہ تمہارے کفر اور تمہارے شرک اور تمہارے بجلی کے ساتھ بالکل برابر برابر کا حساب ہے جزا جساؤں وفاقہ یہ بالکل تمہارے عمل کا صحیح بدلہ ہے پورا بدلہ ہے لیکن ایک وہ مسلمان جو ایمان کے ساتھ کیا اور گناہوں کی وجہ سے شکر ہے ایمان سلب نہیں ہوا اور یہ روسی اس کے دل کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تھی تو اس کو ابتدا میں مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا کہ اس کو ابتدائی میں جنت پہ پہنچا دیا جائے اس کے ایمان کی وجہ سے بلکہ اس کو کافروں کے ساتھ جان میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو اپنے گناہوں کا بدلہ اور عذاب دیا جائے گا اور یہاں تک کے بعد اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کبھی ان کو تانا دیں گے کیا آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑا ہے کلمے کے اندر کامیابی ہے کلمے کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن ہم نے نہیں پڑھا تھا تم نے پڑھا ہے لیکن آج ہم اور تم دونوں یہاں پر کیا ہے یعنی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں نہ تمہارا کوئی پوچھنے والا ہے نہ ہمارا کوئی پوچھنے والا ہے تو چلو ہم تو کافر تھے تم تو پھر بھی چلنے کے پڑھنے والے تھے اللہ کے غیرت کو جوش آ کر اور اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو جس نے اللہ ایک دفعہ بھی اللہ کے خوف سے اس کلمے کو پڑھا ہو لا الہ الا اللہ تو اس وقت کے کفار کہیں گے کفرو لو مسلمین کہ کاش ہم تو ایک دفعہ اس کلمے کو پڑھ لیتے اس کے بعد پھر ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور اللہ پاک کی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا ان کے درجے کے اعتبار سے تو دنیا میں بھی یہ تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ وہی مددیں ہو جائیں جو مددیں کامل ایمان والوں کے ساتھ ہیں جو مددیں تقوی والوں کے ساتھ ہیں جو مددیں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہیں نہیں اگر اگر دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے اندر کی بات بھی یہی ہے کہ نہیں یہی راستہ اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ روشنی نہیں ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو ان کی زندگی بھی انہی کی طرح ہوگی تو جب زندگی ان کی طرح ہوگی تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی مدد ہو جائے اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ ساتھ دے اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی حفاظتیں ہو جائیں اور زندگی غیروں کی گزار رہے ہیں اور غیروں کو بڑا مان کر اور غیروں کو اپنا مقتدا بنا کر دین کے مقابلے میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو گویا ان کے ساتھ وہی مددیں ہو جائے اسلام کی وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا مددیں شخصیت ان کے ساتھ دیں گے مددیں جن شخصیتوں کے ساتھ تھی انبیاء علیہ مسلاط وسلام وہ بھی ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت کیونکہ ان کو اللہ نے نبی بنایا لیکن اس کے ساتھ مددیں ان کی اس زندگی کے ساتھ ہے جو علم پیغمبر لے کر آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عزت کا راستہ ہے قیامت تک یہ اطمینان کا راستہ ہے قیامت تک یہ غلبے کا راستہ ہے قیامت تک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کرام کے زمانے میں اللہ نے عمل دکھرا دیا صرف قیامت تک آنے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کہ دیکھو نظام اللہ کا بالکل متعین ہے اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں بدر میں تعداد بہت کم ہر اعتبار سے اسلحہ بہت کم حالانکہ اسلحہ کا حکم اللہ نے دیا ہے سبب سبب کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ آپ سبب اختیار نہ کریں آپ سبب اختیار نہ کریں یا سبب کا اختیار کرنا یہ گناہ ہے یا سبب کا اختیار کرنا یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے حفاظت کے لیے سبب کا اختیار کرنا رزق کے لیے سبب کا اختیار کرنا حفاظت کے لیے گرمی سردی سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے سبب کا اختیار کرنا اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے ظاہری سبب کو اختیار کرنا یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کے احکامات دیے گئے ہیں اس کے احکامات دیے گئے ہیں کیونکہ جو مسلمان ہوگا وہ حکم کی وجہ سے کرے گا وہ حکم کی وجہ سے وہ بحثیت سبب ہونے کے نہیں کرے گا بلکہ وہ حکم کی وجہ سے کرے گا تو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ تم کہ جو تمہارے سے ہو سکتا ہے اتنی تیاری تم کر لو اتنی تیاری تم کر لو یہ نہیں کہا کہ جتنی تیاری وہ کر چکے ہیں اتنی تیاری کرنا تمہارا کام ہے تمہیں وہاں تک پہنچنا ضروری ہے یہ نہیں بتایا لیکن یہ ضرور بتایا وہ عبد العمیر قوت میرے رباس الخلے تو ادو اللہ وجہ یہ کہ یہ جو اللہ کے منکر ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ نظام ہے اس پر یہ یقین نہیں رکھتے یہ ان چیزوں کے بندے ہیں یہ انہی سے ڈرتے ہیں یہ اللہ سے نہیں ڈرتے یہ ڈریں گے اسباب سے یہ ڈرنگی چیزوں سے اس نے تو ایک جگہ بتایا لان تم اشد و رح وطن فی سدور ہند اللہ لال قوم اللہ کہ مسلمانوں کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے ایک قوت دے دی مدینہ منورہ میں ایک طاقت دی دی مدینہ منورہ میں تو ان کے دلوں کے اندر روح پیدا ہو گیا تو بتایا لان تم اشد تو رہ بتن فی سدور ہند ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اتنا نہیں ہے جتنا یہ تمہارے سے ڈرتے ہیں جتنا تمہارے سے خوف کرتے ہیں جتنا تمہارے سے ڈرتے ہیں اتنا بھی ڈر ان کے دل میں اللہ کا نہیں ہے اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ نفاق نہ کرتے اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ کفر پر برقرار نہ رہتے بلکہ ایمان جاتے لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اتنا بھی نہیں ہے جتنا تمہارے اندر ہے ظاہر کبھی ان قوم اللہ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی عقل ہی نہیں ہے جانتے نہیں ہے کہ کون ہے قوت والا کون ہے طاقت والا کون ہے کام بنانے والا تو میرے محترم دوستوں وہ سب اپنی جگہ پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو زائد کے اعتبار سے سبب ہے عدد کے اعتبار سے اس سبب میں یہ کم ہے اور دشمن زیادہ ہے اور جو حکم ہے زائد کے اعتبار سے تیاری کے اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو تیاری کے اعتبار سے ان کے پاس چیزیں کم ہیں اسلحہ کم ہیں گھوڑے کم ہیں اور ان کے پاس زیادہ ان کے پاس زیادہ لیکن ان سے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن جو مددیں آئیں اللہ کی طرف سے وہ مددیں اس ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آئی ایمان بڑا سبب ہے تقوی بہت بڑا سبب ہے قرآن نے جو بتایا دیا ہے یہ قیامت تک کے لیے نظام ہے اور یہ قیامت تک کے لیے دستور ہے اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے اگر اس کے بدل اس کے بدلنے پر کسی نے قول اختیار کر لیا تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا کہ یہ قرآن اس آیت سے منکر ہے قولن اور ایک وہ ہے کہ جو کولن تو مانتا ہے لیکن فیلن اور عملن نہیں مانتا تو آگے یا اس کے مطابق زندگی گزارتا نہیں تو اس کو مدی نہیں کہا جا سکتا فاسق اور فاجر کہا جا سکتا ہے لیکن مدی اور فرمان بردار نہیں کہا جا سکتا تو یہ جتنے بھی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب اللہ پر ایمان لانے والے ملائکہ کا نظام پر ایمان لانے والے کتابوں میں جو کچھ تھا اس پر ایمان لانے والے پیغمبروں پر یقین رکھنے والے آخرت کے دل پر ایمان لانے والے تقدیر پر ایمان رکھنے والے اور اپنی اللہ کی بات کو اطاعت کرنے والے یہ سب تھے اللہ کی مددیں آئی کہاں سے آئی کوئی نظام ظاہری طور پر بھی نہیں چلایا کہ کسی اور جگہ سے دنیا کے اعتبار سے لوگ آ جاتے اور ان کی مدد کرتے اللہ نے فرشتوں کو اتارا اور میں نے اسے بتایا کہ دیکھو بلا ان و تب ویا تو کم کم کم من ہو یم رب تصوروں ربم کہ اگر تمہارے اندر تقوا ہوگا وہ زندگی ہوگی جو مقصود ہے پیغمبروں ان کی بےسط سے اس کا وجود اگر تمہارے اندر ہوگا اور تمہارے اندر تقوا ہوگا تو اگر یہ لوگ فوری طور پر بھی اپنی تعداد زیادہ کر لیں تو ہم تمہاری مدد کے لیے پچاس پچاس ہزار فرشتے بھیج دیں گے حالانکہ ایک فرشتہ بھی کافی ہے ایک فرشتے کے ایک چیخ بھی کافی ہے یہ ان کو احساس دیا جا رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو جب تم میرے اکیلے کے بن گئے میں تمہیں اکیلے کیسا چھوڑ سکتا ہوں اکیلے تو وہ ہوں گے جو صرف میرے نہیں ہے اوروں تو میں بھی صرف ان کا نہیں ہوں کہ میں انہی کا بنوں وہ جانے اور ان کا کام جانے تو اللہ نے مدد کی اور سر کے آنکھوں سے دکھایا اور سراہتن بتایا کہ یہ نظام میں نے اس لیے جلایا بتایا لے من منہ کا امبینا وہ کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل کو دے کر اور وہ بینا کو دے کر زندہ رہے اور جس نے مرنا ہے اور جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی ایک ظاہری بالکل مبینہ طاقت کو دے کر اور قوت کو دے کر مرے بس جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی اس طرح ہلاک ہو جائے اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی اس بینا اور دلیل کو دے کر رہے اللہ نے مدد کی اور پھر احد میں آپ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا کہ دیکھو یہ زندگی اللہ کے اللہ جو قرآن میں جو وعدے ہیں یہ علم ہے اللہ کو پہچاننا اللہ کے نظام کو پہچاننا یہ علم وقتی طور پر نہیں ہے اس کی کتابیں نہیں بدل جاتی اس کا نصاب بدل نہیں جاتا یہ مخلوق کا نظام بدلتا ہے آج یہ پڑھو کل وہ پڑھو آج آج یہ یہ چیز چل رہی ہے کل یہ چل رہی ہے اللہ کے کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں اللہ کے کتاب میں کوئی ذرا برابر کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا ہے اصل آئے صدف برون القرآن وروگان لوپی اختلاط الکثیرہ اگر یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہوتا اتنا نہیں سوچتے تو اس میں کتنا اختلاف ہوتا آج اس میں یہ تبدیلی دوسرے دن یہ تبدیلی کہ آج عزت کے اسباب یہ ہیں دوسرے دن اور تبدیلی نہیں آج ابھی تحقیق یہ ہو گیا ہے ابھی تحقیق یہ ہو گیا ہے نہیں میرے محترم دوستو کیا تک کے لیے نظام بالکل مضبوط دیا گیا ہے تو کیا بتایا کہ یہ وحد میں حالانکہ پیغمبر موجود ہے شخصیت اور بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں لیکن نظام ہے ظاہر طور پر دکھلایا کہ جہاں جن کو بھی کڑا ہونے کا کہا جائے وہ وہاں کھڑا نظر آ جائے اگر جو اس کے ہاتھ میں ظاہری طور پر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہے لیکن یہ سب سے بڑا کام ہے کہ اس کو کہا گیا ہے کہ تم نے وہی کڑا ہونا ہے جیسے نماز میں کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے تو کھڑا ہونا کام ہے رکو کا حکم آ جاتا ہے تو رکو کرنا کام ہے سکھنے کا حکم آ جاتا ہے سجدہ کرنا کام ہے پڑھنے کا حکم آ جائے تو پڑھنا کام ہے سننے کا حکم آ جائے سننا کام ہے کیونکہ بندگی ہے یہ کیا ہے بندگی ہے تو یہ بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل جائے وہی اصل ہے تو جن کو کہا گیا ہے کہ تمہیں وہی پر کڑا رہنا ہے وہیں سے اترنا نہیں ہے تو اس میں اگر غلطی اشتہادی بھی ہو جائے کستن کوئی غلطی کرنے والا نہیں کستن کوئی پیغمبر کی بات کو ٹکرانے والا نہیں صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہیں جو کستن پیغمبر کی بات کو ٹکرا دے یا خدا نخواستہ مال کی لالچ میں اور اس کی تمام پیغمبر کی بات کو آگے پیچھے کر لے آگے پیچھے کرنا ان کا کام نہیں تھا لیکن سمجھ کے اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر کڑے رہنے کا حکم اس وقت تک ہے جب اس وقت تک تھا جب مسلمانوں کو غلبہ نہ ہو اب تو غلبہ ہو ہی گیا کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان پیچھے پیچھے ہیں مسلمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو اب تو یہاں کڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بعد نے یہ سمجھا اور بعد نے پیغمبر کی بات سے یہ سمجھا کہ کیا ہے کہ نہیں یہ جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے اس وقت تک ہم نے یہاں پر کڑا رہنا ہے وہ غلبہ ہمارا ہو بھی گیا لیکن ہم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا ہے اس میں اللہ نے دکھلایا اللہ نے دکھلایا کہ جب نیچے اترے تو کیسے وہ جو نصرت والا نظام ہے جو ان لنن سر رسلنا والذین آمنوا بالحیات الدنیا دنیا اور وہ جو کے اترنے کا نظام ہے کیسے اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا اور اللہ ہی نے نظام بدلا اور نظام کیسے بدلا کہ اس وقت کو شکست سے اللہ نے تبدیل کر لیا ظاہر حالانکہ یہ سب سب اللہ کو ماننے والے اللہ کے رسول کو ماننے والے اور یہ سب گویا ان میں سے کوئی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں تھا پہلے سے اور نہ اب یہ کوئی اس طرح گناہ کبیرہ لیکن ایک مجموعہ کے اندر جب یہ بات پیدا ہو گئی تو اللہ نے دکھلایا کہ دیکھو تمہارا قیامت تک جو نظام ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بتایا جو قیامت تک کتاب ہے کہ اللہ پاک نے نظام کو بدلا اور شخص پر تبدیل کر دیا اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں اللہ نے پھر ان حالات کو بدلا اور حالات کو بدلا میرے محترم دوستو یہ پیغمبر کے زندگی میں اور صحابہ کرام کے زندگی میں یہ بتایا گیا اور پھر حمیر میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ اور مسلمانوں کے پاس <clears throat> مسلمانوں کے شریعت بھی زیادہ اور مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر اسلحہ بھی زیادہ اور دوسرے طرف جو غیر تھے وہ کم تھے وہ کیا تھے اور وہ اتنے قوت سے آ رہے ہیں اور اتنے طاقت سے آ رہے ہیں اور اتنے جذبے سے آ رہے ہیں کہ اپنے کسی جو چیز کو بھی چھوڑ کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں اور بیویوں کو اور اپنے مویشیوں کو ساتھ دے کر آ رہے ہیں تاکہ کسی کا واپسی کا خیال ہی نہ ہو جائے اتنے عزم کے ساتھ وہ آ رہے ہیں لیکن ہے تو کم ہے تو تعداد کے اعتبار سے کم ہے لیکن ادھر بعض کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ جب ہم کم تھے تو مددیں ہوئی تھی اور ہم غالب ہوئے تھے اور اب ہم زیادہ ہیں اب کیا ہے زیادہ ہیں تو کس سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے اللہ جل شاہ نے بتایا کہ دیکھو بہت سارے میدانوں نے میدانوں میں میں نے تمہاری مدد کی ہے وہ اللہ فی مواطن کثیرہ بہت سارے مارکوں میں اور بہت سارے میدانوں میں میں نے تمہاری مدد کی ہے اور یہ مدد اللہ ہی کا کام ہے مدد کرنے والا اللہ ہے نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذا عجبتکم کثرتکم فلم پرت عنکم شیئا وضاقت علیکم موار الارض بما ہو ثم لیکن ہم لیکن حنین کے دل میں حنین کے دن تمہاری ابتدا میں مدد نہیں ہوئی وجہ کیا ہے اب پورا دین موجود ہے یہاں کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں گے لیکن دل کے اندر ان اکثریت کی طرف دل ایسا مطمئن ہو گیا کہ گویا عجب پیدا ہو گیا تو اللہ نے ان کی مدد نہیں کی ابتدا میں اور غیر غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر اسی وقت بھی طرف ہو جائے اور بندے کو احساس ہو جائے اور پھر جب ہو گیا جو تو تھوڑے سے تھے لیکن اللہ نے مددیں اتار دی یہ علم ہے یہ علم ہے کہ اللہ سے مدد لینے کا طریقہ نصرت کا طریقہ عزت دینے کا طریقہ اس طریقے میں دوسرے پیغمبر کے مستاج ہیں پھر اور علیہ السلام کا مستاج تھا نمرود ابراہیم علیہ السلام کا محتاج تھا اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب علوم والے اس علم کے محتاج ہیں ان علوم پر ایمان اگر کوئی رکھے تو وہ اللہ کے ہاں باطل ہے جو دوسرے علوم ہیں اور اس کو ایمان کا درجہ دے لیکن جو قرآن ہے اس کو ایمان کا درجہ دینا اور اس پہ جو کچھ ہے یہ یقین ہو کہ ہم ان علوم کے محتاج ہیں جو قرآن اور حدیث کے علوم ہیں ہم تاجر اس کے محتاج ہیں ہم بادشاہ اس کے محتاج ہیں کیوں ان علوم کے بغیر اگر ہم اپنی تجارت کریں گے اپنے علوم کے مطابق ان علوم کے مقابلے میں اپنے علوم کے مطابق تجارت کریں گے شرعی علوم کے مقابلے میں اپنے علوم کے مطابق اپنا ملک چلائیں گے شرع علوم کے مقابلے میں اپنے علم کے مطابق اپنے فوج کی تربیت دیں گے جتنا بھی جو کچھ کریں گے وہ کبھی بھی عزت اور حفاظت کا سامان قیامت کے دن تک نہیں ہو سکتا اس لیے یہ سب ہے اس علم کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور وہ علم علماء کے پاس ہے وہ علم علماء کے پاس ہے ہاں، اس لیے ان علماء سے وہ علم لینا یہ ہر ایک امتی کا ایک ضرورت بھی ہے اور اس کا فریضہ بھی ہے کہ اپنے کاموں میں اس علم کو داخل کر لو تم وہ داخل کرو گے اگر جو علم اس علوم کے مقابلے میں ہے وہ باہر نکل جائے گا اور وہ لوگ بھی باہر نکل جائیں گے اور جو علوم اس علم کے مطابق ہوں گے وہ ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن یہ علم امام ہوگا یہ علم والے امام ہوں گے یہ علم والے امام ہوں گے اس امت کو امامت والی جگہ پر رکھا گیا ہے اس امت کو غیروں کا تابع بنا کر اور غیروں کا مقتدا بنا کر اور غیروں کے پیچھے لگا کر اس طرح نہیں نہیں رکھا گیا ہے یہ یہ خاتم الانبیاء کی امت ہے میرے محترم دوست اور بزرگ اور بھائیوں لیکن ہاں، اگر ہم یہ چاہیں کہ اس موجودہ دین کے ساتھ جتنی مسلمانی ہے اس پر گزارا ہو جائے پر کیا ہو جائے تو اتنا گزارا تو ہو جائے گا اگر موت تک باقی رہا کچھ ہو تو آگے جو کچھ ہوگا آخر میں جنت لیکن یہ بات کہ اس پر وہ وعدے پورے ہو جائیں اور اس پر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں مل جائیں تو یہ مخصوص دین پر نہیں ہے جب دین کے ساتھ ملاوٹ ہو دو دین دیکھو ملاوٹ والی چیز کی وجہ سے خالص چیز بھی خالص چیز بھی نجس ہو جاتی ہے ایک دودھ ہے خالص ہے سائے شاربین ہے اگر اس کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے یا کوئی بدبودار چیز ڈال دیا جائے تو سب کے سب کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا اور اس دودھ سے اگر وہ بدبودار چیز اس کے اندر ڈال دی گئی تو جو چیز بھی اس دودھ سے بنا اگر وہ دہی ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا اگر وہ لسی ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا اگر وہ مکھن ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا اور پھر اسی مکھن اور اسی اس سے جو بھی مٹھائیاں وغیرہ بنی اسی کے اندر یہ اثر ہوگا جو جو چیز ہوگی اس کے اندر یہ اثر ہوگا میرے محترم دوستو اس طرح زندگی میں اگر یہ چیزیں نہ ہو تو اس دینی کا اور اس دین سے دوری کا اثر ہوگا ہر عمل میں ہر طرف اس لیے میرے محترم دوستو یہ ایک ذمہ داری ہے پیغمبروں کو اللہ نے دی پیغمبروں نے پورا کیا لوگوں کو بتایا لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو راستے پر لانے کی کوشش کی اللہ نے ان کے واقعات بتائے اللہ نے اور اخیر میں یہ بھی بتا دیا یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے نہ ان کا مرد رہا نہ ان کے بچوں میں سے کوئی بچہ رہا نہ ان کے عورتوں میں سے کوئی عورت رہی نہ ان کا ملک رہا نہ ان کا مال بلکہ وہ سب کے سب اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو نیست نابود کر دیا اور ان کو ختم کر دیا اور ان کے پاس نہیں رہا موس علیہ السلام ملک کا طالب نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام ملک کا طالب نہیں تھا اس طرح جتنے بھی پیغمبر ہیں طلب کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو طلب کیا جائے اس کی قیمت دل کے اندر ہوتی ہے پیغمبروں کے دل ملک اور مال کی محبت سے اور چیزوں کی محبت سے پاک اور صاف ہوتے ہیں پیغمبر کو بہت بڑی شخصیت اس کے ساتھ دینے والے ان کے دلوں کے اندر پیسے کی قیمت نہیں ہوتی اور نہ پیسے سے مرعوب ہو جائیں گے اور مرعوب ہونے کی مطلب کیا ہے ایک سبھی خوف وہ کریں گے جو پیسہ والا چاہے وہ کریں گے پھر جو ملک والا چاہے اور جب اس طرح ہو اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں ہوتی صرف کلمے کی وجہ سے اور صرف مسلمان کہنے کی وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں میری مدد کیوں نہیں کی جاتی جب تم نے اللہ کے بیچے ہوئے دین کو اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے اور اپنے کاروبار میں اپنے تجارت اور کمانے کے اعتبار سے اور اپنے خرچ میں اس میں خرچ کرنے کے اعتبار سے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے جب میرے دین کو احکامات کو تم نے نیچے رکھا اور پیسے کو اوپر رکھا اور تم نے ملک میں میرے احکامات کو نیچے رکھا اور بے مسلمان بادشاہ تم نے ملک کو اوپر رکھا اور تم نے وزارت میں اللہ کے احکامات کو نیچے رکھا اور اپنی وزارت کو اوپر رکھا اور تم نے تجارت میں اپنے نظام کو نیچے رکھا اور میرے والے کو اوپر رکھا اور میرے والے کو نیچے رکھا اور آج میرے سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے پیسے والوں کے مقابلے میں کامیاب کر دو اور مجھے ملک والوں کے مقابلے میں کامیاب کر دو کیونکہ میں تمہارا نام لے رہا ہوں میں تمہارا نام لے رہا ہوں نہیں پہلے جب تم اس کو دکھاؤ گے کہ میرے سر سے لے کر دیر تک میری زندگی جیسے میرے عرض کیا وہاں سب موجود ہیں اور دین میں تھوڑا سا نقصان آ گیا اور اس کا تدارک بھی ہو گیا لیکن وہ فتح شکست سے بدل گئی حالانکہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں آج میرے محترم دوستو جو کچھ نظر آ رہا ہے پورے دنیا میں اس کے بتانے کی ضرورتیں نہیں ہیں ان کے تذکروں کی ضرورتیں ہیں لیکن قرآن یہ حل بتاتا ہے کہ آج امت سے وہ زندگی اس زندگی سے امت محروم ہے کافر تو ہے ہی اپنی جگہ پر لیکن مسلمان کے اندر وہ زندگی نہیں ہے جو زندگی اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتاری ہے تو اس زندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح عبادات کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح اپنے شعبوں میں دین کے زندہ نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں بھی پریشان اور آخر میں اس کے بقدر پریشانی ہوگی نکلنے کا راستہ نکلنے کا راستہ یہ بھی امامی بات ہے اور یہ بھی عقیدے کی بات ہے اور یہ اس سے بڑھ کر بات ہے اگر کوئی موٹر وے پر گاڑی چلا رہا ہے وہاں راستہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کر کسی جگہ جانا ہے تمہارا مخرج یہ ہے اسی راستے سے نکل سکتے ہو اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر پیچھے مڑ رہے ہو قانون کے خلاف کر رہے ہو پکڑے جاؤ گے ہاں؟ تمہیں اسی راستے سے نکلنا ہے میرے مسلم دوستوں مخرج صرف ہی ہے اور وہ یہ کہ ان دینداروں کا اور ان کام والوں کا اللہ پاک کے سامنے اللہ سے توبہ کرنا آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یقین جانے مجموعی طور پر وہ ہمارے نہیں ہے وہ اوروں کی ہے وہ اوروں کے اخواہ نظر آئے یا نہ آئے لیکن وہ اوروں ہم خود اوروں کی زندگی کو گویا پال رہے ہیں اپنے گھروں میں اپنے بھی بچوں میں ان کے علوم کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں علم کے مقابلے میں اور ان کے طرز زندگی کے خلاف پیغمبر اور صحابہ کے طرز زندگی کے خلاف جو طرز زندگی معاشرت ہے شکل میں لباس میں شادیوں میں غمیوں میں ملنے جلنے میں اٹھنے بیٹھنے میں آج ان کو ان کو اہمیت دی گئی ہے اور اللہ معاف کر لے بعض وقت تو سنت کے مطابق لباس بنانا سنت کے مطابق کپڑا پہننا سنت کے مطابق شکل بنانا سنت کے مطابق شادی اور غمیہ کرنا سنت کے مطابق اپنے بھی بچوں کا نظام بنانا بعض وقت تو معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس کیا ہے اس نے کیا پڑا ہے اس نے کیا پہنا ہے اس کے پاس کیا ہے اس کو اس کو میں کیا نام ہے اپنی بیوی یعنی اس کو میں اپنی بچی نکاح پر دوں اس کے پاس ہے کیا جس چیز کو بندہ خود عزت کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے اور اطمینان کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے کامیابی لینے کا نظام نہیں سمجھ رہا ہے میرے محترم دوستو وہ جتنا بھی وقت گزر جائے جتنی بھی زندگی گزرے گی تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ اکثریت کریں گے کہ کتنے ہیں کتنے ہیں جیسے آپ دیکھیں زمینداروں کا ایک ٹولہ ہے ایک مجموعہ ہے سب لوگ زمیندار نہیں بنتے سب لوگ ڈاکٹر نہیں بنتے سب لوگ انجینئر نہیں بنتے سب لوگ مزدور نہیں بنتے ایک ٹولہ ہے مجموعہ ہے جس کے ذریعے سے سب کا کام چل رہا ہے لیکن انہوں نے اس کو اپنا کام بنایا ہے ہاں، ان سے اگر پوچھا جائے تمہارا کام کیا ہے تو وہ اپنا کام بتاتے ہیں میرا کام ہے زمیندارہ میرا کام ہے تجارت میرا کام ہے ڈاکٹری حالانکہ کھانا پینا اور لباس پہننا یہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے سب کچھ ہو لیکن انہوں نے کام بنایا ہے اور ہر حال میں کر رہے ہیں ہر حال میں کر رہے ہیں اور ان علوم کے مطابق کر رہے ہیں جو ان کے علوم ہیں اور قربانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کی محنتوں کو قبول کر کے اللہ اوروں کو کھلا رہے ہیں اللہ اوروں کو پلا رہے ہیں اللہ اوروں کو پہنا رہے ہیں اللہ اور صحتوں کے نظام بنا رہا ہے یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اس طرح میرے محترم دوستوں کچھ لوگ تو ہو جن کی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے اور اگر کسی کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہمارا سودا اللہ کے ساتھ اس اس موجودہ زندگی پر ہو جائے گا اور یہ کہے کہ اس سے تو اچھا ہوں جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے جو تین نمازیں پڑھتا ہے اور وہ کہتے میں تو اس سے اچھا ہوں جو ایک بھی نہیں پڑھتا جو ایک بھی نہیں پڑھتا یعنی دین کے اعتبار سے اپنے سے نیچے درجے والے کو دیکھ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے اس سے تو بہتر ہوں اس سے تو اچھا ہوں اور دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہر وقت فقیر سمجھ رہا ہے شخصی طور پر بھی کہ میرے پاس کیا ہے اس کا کپڑا میرے کپڑے سے بڑھیا اس کا مکان میرے مکان سے بڑھیا اس کی سواری میرے سواری سے بڑھیا سواری اس کا ملک میرے ملک سے بڑھا تو شخصی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہتے ہمارے پاس چیزوں کی کمی ہے ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے اور ملک کے پاس بہت کچھ ہے تو دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ سے زیادہ والوں کو دیکھ لینا اور دن کے اعتبار سے اپنے آپ کو کم کو دیکھ لینا یہ بندہ تو انہیں صابر لکھا جاتا ہے شکر لکھا جاتا ہے صابر وہ لکھا جاتا ہے جو دنیا میں جو کچھ اس کے پاس ہے کہتے یہ بھی بہت ہے اور دن کے اعتبار سے جتنا بھی ملے وہ کہتے یہ کم ہے مجھے اور چاہیے یہ کم ہے مجھے اور چاہیے یہ صابر بھی لکھا جاتا ہے شاکر بھی لکھا جاتا ہے یہ ایمان صبر اور شکر کی صفات کو بندے کے اندر پیدا کرتا ہے بندہ صابر بھی بن جاتا ہے بندہ شاکر بھی بن جاتا ہے بشرطے کہ یہ ایمان اندر آتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے تو میرے محترم دوستو میں رس کر رہا تھا کہ اس پر مطمئن ہو جانا یہ تو نہ ہونے سے ہزار درجہ بہتر ہے جس درجے کا ایمان ہے جس درجے کی عبادتیں ہیں جس درجے کے اخلاق ہیں جس درجے کے معاملات اور معاشرت ہیں تو یہ تو نہ ہونے سے تو ہزار درجے بہتر ہے لیکن اس پر یہ اطمینان کر لینا کہ اس سے پورے عالم کا ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ہمیں اللہ نے بڑا کام دیا ہے ہمیں اللہ نے بڑا نبیوں کا اور نبیوں والا کام نبیوں والا کام دنیا کے کاموں کے تابع ہو جائے اس کی بڑائی اس کی بڑائی کیسے ثابت کی جائے گی کہ کام بڑا ہے یہ کام بڑوں کا ہے یہ کام عزت کا ذریعہ ہے یہ کام اطمینان کا ذریعہ ہے یہ کام مسئلے کا حل کا ذریعہ ہے اور ہم اس کام کے ہیں ہم اس کام کے کیا ہے کیوں ہمیں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے تو جو کچھ پیغمبر کے پاس تھا وہ سب اس امت کے پاس موجود ہے وہ قبر میں لے کر نہیں گیا وہ دین موجود ہے اس امت کے پاس اس امت کے علماء کے پاس وہ دین موجود ہے وہ سرمایہ سب موجود ہے ہاں؟ لیکن آج وہ ہمارے زندگیوں میں نہیں رہا ہمارے بچوں کی زندگیوں میں نہیں رہا ہمارے عورتوں کی زندگیوں میں نہیں رہا اور اس کا نہ رہنا ہمیں پریشان نہیں کر دیتا عمومی طور پر تو دیکھا جاتا ہے اللہ ہم سب کی تربیت فرما دے کسی بازار میں خدا رخواستہ آگ لگ جائے کسی ادارے میں خدا رخواستہ کوئی مسئلہ کڑا ہو جائے کوئی تو ہم تو پریشان ہوتے ہیں اس آگ کی وجہ سے جو بلڈنگ خراب ہو گئی اور جو گھر گر گئے اور جو مال ضائع ہو گیا ہمارا ہمارا تو نقصان ہمارا تو غم یہ میری نے کہ وہ غم نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمارا غم تو اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دیکھو زلزلہ میں اتنا نقصان ہو گیا آگ لگ گئی تھی اتنا مسئلہ ہو گیا سیلاب آیا تھا اتنا نقصان ہو گیا تو گھروں کا اتنا تعلق ہے اندر اور کھیتوں کا اتنا تعلق ہے اور دکانوں کا اتنا تعلق ہے کہ جس کا ہو گیا وہ بھی پریشان کھڑا ہے کہ پتا نہیں اب تو میرے پلے کا کیا ہوگا میرا پالنے والا کیا کرے گا اور جو اس کے بھی بچے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں اور اس کے رشتے دار بھی غم اپنے اس کے غم میں شریف ہونے کے لیے جا رہے ہیں لیکن جب اسی کارخانے میں اور اسی بازار میں اور اسی اسپتال میں اور اسی گھر میں اور ان شادیوں اور غمیوں میں اللہ کے حکم کا خلاف ہو رہا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہو رہا تھا وہ مصیبت نہیں ہے مصیبت تو سنت کا چھوڑنا ہے وہ تکو فدل خاص تھا اس فطے سے اور ان معصیتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اس کی وجہ سے اگر آزاد آئے گا تو صرف کرنے والوں پر نہیں آئے گا سب پر آئے گا آج ہم حکم کے طرف پر پریشان نہیں ہیں کہ نماز چھوٹ گئی نماز کے محلے میں چھوڑنے کی وجہ سے جو مصیبت آ جاتی ہے اچھا اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کو اعمال کی خرابی بھی نہیں قرار دیتے اگر وہ مصیبت آ جاتی ہے اور کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو ہم اعمال کی خرابی نہیں بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس نظام کے اندر یہ نقصان تھا یہ بلڈنگ اس وجہ سے ہوا تھا یہ مسئلہ تھا اس کے وہ جو کچھ تھا اس کا شریعت انکار نہیں کر رہی ہے ایک جگہ ایک مولانا نے لکھا ہے کسی جگہ تعاون آیا تھا اس زمانے میں اس تعاون کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے ابا تھا عام تھا تو لوگوں نے کہا کہ تعاون کی وجہ سے تو پھر پوچھا گیا تعاون کس وجہ سے کہتے تعاون چوہے کی وجہ سے چونکہ اب علاج کر کے چونگ کو مار دو تو ان سے بچ جاؤ گے اب آگے انہوں نے کیا کہا کہ بھائی تمہارے امال کی خرابی کی وجہ سے اب اس میں دونوں میں کوئی کوئی تضاد تو نہیں ہے کہ جو امال کی خرابی مانتا ہے وہ چوہوں کا اثر نہ مانے اور جو چوہوں کا اثر مانتا ہے وہ امال کے نہ مانے لیکن اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ چوہوں کے اثر سے امال کے اثر کو زیادہ مانے اور امال کے اثر کو کبھی مانے امال کے اثر کو کبھی مانے کہ یہ برے امال کی وجہ سے عمومی طور پر اس کی وجہ سے مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو انہوں نے بہت اچھا مثال دیا ہے اور اس طرح سمجھایا ہے کہ دیکھو ایک بندہ ہے اس بندے نے ایک عمل ایک غلطی کی غلطی کیا کی کہ بے گناہ بندے کو اس نے قتل کر دیا بے گنا بندے کو اس نے قتل کر دیا اب اس پر شہادتیں قائم ہوئی مقدمہ رہا جج نے فیصلہ کیا اور جج نے فیصلہ کیا کیا کہ اس کو پانسی دی جائے اس کو پانسی دی جائے یہ فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کی تنفیذ کے لیے جو اس کی جگہ تھی اس جگہ پر اس کو لے جا کر اور وہ بندہ اس کے گلے میں ڈال کر اور اس نظام کے ساتھ وہ اپنے جج کے حکم کو پورا کر کے اس کو پھانسی دی گئی عمر گیا اب بات ہے سمجھداروں میں ہاں، کہ یہ کیوں مرا یہ کیوں مرا تو یہ کہتا ہے یہ تو مرا اس وجہ سے پانسی کی وجہ سے کہ اگر یہ پندرہ اس کے گلے میں نہ ڈال دیا جاتا تو یہ نہ مرتا لیکن یہ بندہ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا کھینچا گیا اس وجہ سے مر گیا نظر آ رہا ہے یہی ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ بندہ کیوں ڈال دیا گیا تو کہتے ہیں جج نے فیصلہ کیا جج نے اگر جج فیصلہ نہ کرتا تو یہ پانسی کے کوٹلی میں نہ پہنچتا اور اس کو نہ مارا جاتا اور اس کو پانسی نہ دی جاتی تو جج کے فیصلے سے یہ ہوا تو دونوں باتیں صحیح ہے یا نہیں ہے مرا کس وجہ سے جج کے فیصلے سے مرا یا پانسی سے مرا ہے مرا تو ہے پانسی سے لیکن پانسی کس وجہ سے پانسی ہے اس کی وجہ سے جج کے فیصلے کی وجہ سے اچھا جج نے کیوں فیصلہ کیا کسی اور کو کیوں نہیں ڈالتا ادھر جج نے جو فیصلہ کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ اس نے جو اپنے زمینوں کے بنیاد پر اور اپنے اکثریت کے بنیاد پر اور اپنے منمانی اور اپنے خواہش کے بنیاد پر اس نے غریب کو قتل کیا اور اس پر ظلم کیا تو اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے اس کے اپنے ہاتھ کی اگر یہ یہ کام نہ کرتا تو مجرم نہ بنتا اور جب مجرم نہ بنتا تو عدالت نہ پہنچتا جب عدالت نہ پہنچتا جج کا فیصلہ ہی نہ ہوتا اور جب وہ نہ ہوتا تو کوٹری میں نہ جاتا تو اب ان تینوں کا آپس میں جوڑ ہے یا نہیں ہے لیکن کسی چیز سے انکار کر دینا یہ تو مناسب نہیں ہے کہ کوئی پانسی سے انکار کر لے کہ ویسے ہی مرا ہے اللہ نے مارا ہے ٹھیک ہے لیکن نظام کیا چلا اچھا فیصلہ اللہ کس وجہ سے ہے کہ اس اس اس کے کے عمل کی وجہ سے جو اس نے کیا تھا کہ سانس ہے اسی کے لیے اسی میں حیات ہے تو میرے محترم دوستو چلو چوہوں کی وجہ سے کیا آیا تعاون اور تعاون کی وجہ سے لوگ کیا ہے مر رہے ہیں لیکن یہ اتنا جو مسئلہ بنا ہے اس میں برے عمل تو کوئی وہ نہیں ہے ہاں، اور جو نہیں تھا نیک مال کرتے ہوئے اس کے اندر جو کچھ نظر آ رہے ہیں اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ شریعت پر رہ کر حق پر رہ کر اس کو اگر پانسی بھی دیا جائے اس کو اگر پانچ بھی دی جائے تو اس کو ناکامی نہیں کہا جا سکتا ہے ناکام لوگ تو اس کو ناکامی کہیں گے لیکن سمجھدار لوگ اس کو ناکامی نہیں کہیں گے تو ابالی نہ اختل مسلم جمن کا نف اللہ وزاکتی ذاتی اللہ وہی یشا یو بکبی اوثار فل محمد زائ یہ کیا ناکامی ہے کہ جب ایک طرف اللہ کا حکم ہے اس حکم پر جان دینے کا وقت ہے تو اگر حکم پر جان اللہ نے لے لی تو سب سے بڑی کامیابی تو یہ کہ حسن خاتمہ سے اللہ اس کو نوازا تو یہ ناکامی نہیں ہے اس سے اگر نیک بندہ کسی حال میں نظر آ رہا ہے دیکھا میں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے کیا گنا ہوا ہے اس کے درجات کے رفع کرنے کے لیے یا اس کو کسی چیز کی طرف متربی کرنے کے لیے ان کے اللہ کے درمیان معاملہ ہے وہ الگ ہے لیکن ایک عمومی طور پر میں بات عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں اس کے اسباب ہیں اس کے ذرائع ہیں تو اس لیے میرے محترم دوستوں اس موجودہ چیز پر مطمئن ہو جانا کہ جو ہمارے پاس ہے یہ کوئی کام نہیں ہے بندے کو بھوک نہ لگے یہ صحت کی علامت نہیں ہے کہ بہت کھایا ہے اب بھوک ہی نہیں لگتی بہت کچھ کیا ہے اب پیاس ہی نہیں لگتی پیاس کا لگنا صحت کی علامت ہے بھوک کا لگنا صحت کی علامت ہے طلب کا ہونا اپنے دیندار بننے کی سو فیصد اس لیے جتنا ہمارے سے کمیاں ہوئی ہیں اپنے زندگیوں میں اپنے گھر میں اپنے بھی بچوں کے بارے میں اپنے اعتبار سے جو ذمہ داری آئے اس سے توبہ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا علاج یہی ہے کہ بندہ کیا کرے توبہ کرے واپس آ جائے استفاد کر لے اور توبہ وہ قبول ہے کہ آئندہ صحیح کرے آئندہ کیا ہے صحیح کرے تو وہی توبہ قبول ہے اور وہی استفار قبول ہے اگر کر وہی رہا ہے اور کہتا توبہ توبہ اور کر وہی رہا ہے اور کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ تو اس استفار پر وہ وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے جو استغفار کے حقیقت پر ہے اور دوسری بات میں بات لے کر ختم کر رہا ہوں کہ جس جن کاموں کے لیے اللہ نے اس امت کو بھیجا ہے اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نبوت کسی اور کو نہیں ملے گی صحابہ بھی یہ کہہ رہے تھے صحابہ کے پاس یہ دن بھی تھا اور یہ ذمہ داری محسوس کر رہے تھے اللہ کی طرف سے کہ پیغمبر تو اکیلا ہوتا تھا اور پیغمبر کا بدل ایک فرد ہی ہوتا پوری امت ہے پوری امت ہے صحابہ پوری امت صحابہ کی جماعت اپنے آپ کو اس کام کے لیے ایسا سمجھا کہ اپنے گھروں کو چھوڑا نہیں ہے بھی بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑا اس کام کے بنیاد پر گھروں کے کاموں کو مؤخر کیا ہے ہاں، چھوڑنا پڑا تو چھوڑا بھی ہے بھی بچوں کے تقاضوں کو موخر کیا ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم اس کام کو کریں گے اپنی ذمہ داری پورا کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور گویا ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے جو اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنا اور اس کو نہ سمجھنا آپ دنیا کے معاملوں میں دیکھیں کسی کو کسی شعبے کا ذمہ دار بنا دیا جائے اس کو نہ سمجھنا اور اس کو پورا نہ کرنا کوئی ایسے جو ہے کوئی بڑا ہے جو کچھ بھی ہے اس کو ایک ہلکا دیا گیا ہے کہ اس ہلکے میں قتل نہ ہو اس حلقے میں چوری نہ ہو اور چوری ہو گئی قتل ہو گیا کیا اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ کیوں ہوا اب اگر وہ جواب میں یہ کہے کہ میں نے تو نہیں کیا میں نے تو نہیں کیا تو کیا یہ جواب جو بڑے ہیں ان کے ہاں قبول ہوگا کہ تم نے نہیں کیا کیا تم اوروں کی طرح ہو حکومت کا سارے ہو پی رہے ہو تمہاری بات میں اثر ہے تمہارے ساتھ اختیارات ہیں تو اوروں نے بھی نہیں کیا تم نے بھی نہیں کیا تو اور تو نہیں کچھ لے رہے ان کے ساتھ حکومت نہیں تمہارے ساتھ ہے تمہیں تمہیں عہدہ دیا گیا ہے اور پھر یہ پتا چلے کہ وقت ہوتا کس کا ڈیوٹی کا وقتا ڈیوٹی کا وقتا کام کا اور اس وقت میں یہ گھر کرتا پتا چلا کہ اس وقت یہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہاں پر گیا تھا گھر پر تھا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھا تو کیا خیال ہے یہ عذر سمجھا جائے گا یہ عذر ہے اور اس کے بدلے میں کوئی یہ کہے کہ کیا گھر جانا کوئی ضروری نہیں ہے اور بھی بچوں کے پاس رہنا ضروری نہیں ہے اس کو کہا جائے گا تمہارا اتنا وقت ڈیوٹی کا ہے تمہارا اتنا وقت کس کا ہے گھر کا ہے تم یہاں کے وقت میں ادھر کیوں گئے میرے محترم دوستو یہ چیزیں ہم سب سمجھ رہے ہیں لیکن یہ بات کہ امت کو بحثیت امت اللہ نے کام دیا اور اس کی وجہ سے مددیں ہیں صرف ایمان کی وجہ سے نہیں اور صرف تقوی کی وجہ سے نہیں تقوی کی وجہ سے جو مدد ہے اس کے جاتی ہے اس کی ایمان کی وجہ سے جو مدد ہے اس کے جاتی ہے ہاں؟ لیکن اگر دعوت کا کام ایمان کے ساتھ ہو اور دعوت کے ساتھ تقوی کے دعوت کا کام تقوی کے ساتھ ہو تو پھر جو مددیں ہوں گی وہ ذاتی اور فرادی نہیں ہوں گی وہ مددیں ہوں گی اجتماعی ہوں گی اور وہ پورے ملک کے اعتبار سے اور پورے ملک کے اعتبار سے بلکہ پورے دنیا کے اعتبار سے مددیں ہوں گی اب اس کا سمجھنا کام ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے سمجھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے آج ہم نے اس کو تبلیغ والوں کے حوالہ کر دیا تو کہ مسلمانوں میں یہ کوئی اور قوم ہے یا نبی کی امت میں یہ کوئی اور قوم ہے کہ نبی کی امت دو قسم پر ہے ہاں دو قسم پر تو ہے ایک کافر اور ایک مسلمان ایک کافر اور ایک مسلمان لیکن اب مسلمانوں میں بھی کیا دو قسمیں ہو گئی ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کا سمجھنا اس کے مطابق زندگی گزارنا اس کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے جان اور مال قربان کرنا اور اپنے دین کو دنیا پر غالب کرنا اور دین کے کام کو دنیا کے کام پر غالب کرنا پھر اللہ غیرتی ذات ہے کہ جس نے اپنے دین کو اپنے دنیا پر غالب کر دیا اور دین کے کام کو دنیا کے کام پر غالب کر دیا اللہ اس کو دنیا والوں کے سامنے اللہ اس کو دلیل نہیں کرے گا اور اللہ اس کو نیچے کر کے نہیں دکھائیں گے جب انہوں نے اللہ کے دین کو اوپر کر کے دکھایا اپنے زندگی میں اور اپنی محنت میں اس مبارک کام کو اوپر کر کے دکھایا تو اللہ اس کو ان کو کروڑوں کے مقابلے میں اوپر کر کے دکھائیں گے یہ علم ہے کتابوں میں یہ ہے اللہ کے علم پر ایمان لانا میرے محترم دوستو یہ زندگی سیکھنے کی اسی کے لیے اجتماعات ہے جو سب کی ضرورت ہے اور سب کی حاجت ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا پانی نہ ملے گزارا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے بیماری میں دوا نہیں ملی تو چلو مری جاؤ گے کیا ہو جائے گا لیکن اگر یہ نہیں ملا تو بغیر دین کے اور بغیر دین کے محنت کے جانا یہ کامیابی نہیں ہے ناکامی ہے اور پھر دوبارہ اس کو یہاں لوٹایا جائے گا کہ چلو دوبارہ دنیا میں جا کر کچھ کام کر لو تو بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے یعنی ہم بجائے اس کے چونکہ اس میں اکثر مجمع وقت لگانے والوں کا ہے بجائے اس کے ہم نسبت اوروں کی طرف کریں ملک والے ایسے ہیں مال والے ایسے ہیں سریت والے ایسے ہیں فلان ایسے ہیں فلان ایسے ہیں فلان ایسے ہیں اور اپنے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نہیں سب کچھ ادھر ہے سب کچھ جو کچھ نقصان ہو رہا ہے دین کے نہ ہونے کی وجہ سے اور جو مسلمانوں کی جو بھی ایک کمزوری نظر آ رہی ہے دن کے محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے تو حل کسی کے پاس نہیں ہے حل آج کے مالداروں کے پاس نہیں ہے حل دینداروں کے پاس ہے حل دن کے محنت کرنے والوں کے پاس ہے اب یہ اس کو حل ہی نہ سمجھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو نہ سمجھے کس وجہ سے کہ کیا کرے میرا یہ کام ہے میرا یہ کام ہے میں تو کام میں مشغول ہوں میں تو فلان چیز میں مشغول ہوں میں تو فلان چیز میں مشغول ہوں تو میرے محترم دوستو یہ عذر ادھر نہیں چل سکتی اس لیے اللہ کرے اس کو اپنا کام سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو میں اس کے لیے تیار ہیں تو اس کے لیے نیتیں تو سب کر لیں باقی جو ترتیب ہے دیکھو مشورے کے ساتھ تھوڑا بھی کریں گے یہ ویسے میں ایک بات عرض کروں ہر ایک کے لیے دوائی برابر برابر نہیں ہوتی صحت سب کو چاہیے صحت سب کو چاہیے لیکن ڈاکٹر ہر ایک کو دوا برابر برابر دے رہے ہیں ہاں، کھانا پینا ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن ایک پہلوان کا کھانا ہاں، وہ تو ہو سکتا ہے تین چار کلو گوشت بھی کھا سکے اور ایک دوسرا آدمی ہاں، وہ اگر ایک کلو بھی کھا لے تو شاید دس لگ جائے اس کے اندر قوت ہے نہیں ہے اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر ہوئے جو سب کو ایک قسم کا دے ڈاکٹر ہوئے اس طریقے سے کھانا بھی سب کو ایک جیسا دے یہ ہر ایک کی اپنے اپنی کیا ہے استعدادیں ہیں اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں اس لیے مشورہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے مشورے کے ساتھ چلنا تھوڑا چلنا اس میں چلنے سے ہزار درجہ بہتر ہے جو اپنے عقل اور اپنے علم کے بنیاد پر ہو اور جو اپنے سمجھ کے بنیاد پر ہو خود چلنا یا اوروں کو مشورے کے مشورے کے خلاف لے کے چلنا یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بس بس نوجوان ہے کالج میں پڑھ رہے ہیں کچھ یعنی ایسے حالات آ جاتے ہیں پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور جب آ جاتے کر جاتے نہیں اب وہ کیا کہتے کہتے دن بہت اہم ہے اور دن بہت ضروری ہے اس وقت کسی اور چیز میں لگنا گناہ ہے یہ مفتی بننا اور بڑا بننا یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ دوسرے کے وقت کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینا اب وہ کہتے ہیں میں نے جیسے بھی لگانا ہی ہے نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا نام نہیں لکھواتے ہیں کبھی نام بدلتے ہیں کہ جیسے بھی جو میں چاہتا ہوں وہ ہو ہی جائے میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو ہی جائے یہ کام نہیں ہے کام یہ کہ ان سب کاموں کو کرنا لیکن مشورے کے ساتھ چلنا اس لیے جو پرانے ہیں ان کے لیے کیا تو ہے کہ ہر سال کتنا دینا تو یہ مشورے کے مطابق ہو جائے گا نا انشاءاللہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے ہاں؟ اور ملکوں میں سال اور سات مہینے لگا دینا اور ملک کے اندر کیا ہے سال لگا دینا اور جو نئے ہیں ان کے لیے ابتدائی طور پر کیا تو ہے کہ چار مہینے لگا دو پھر ہاں؟ ہر سال چل رہا یہ تو سب کے لیے ہے ورنتی چل لے ہاں، روزانہ کی محنت سب کے لیے ہے اس میں آگے بڑھنا تو بھائی ہم آخری چیز کی نیت کر کے اس کی طرف آگے بڑھیں آخر کیا ہے کہ اللہ ہم اس کے لیے ایسے قبول کر لے ایسے قبول کر لے کہ ہمارے سب کام اس مبارک کام کے تعبیر ہو جائے بس اور یہ کام اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جن کو اللہ قبول کر دے آگے بڑھنے کے اور ان کے ذریعے سے گویا پورے امت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے تو بھائی یہ ہماری محنت ہے ہمارا کام ہے تو آپ میں سے کون کون ایسے ہیں جن کے پہلے ترتیب نہیں بنی ہے ہر سال تین چلنے کی پہلے سے نظام نہیں بنا